ہے سوال یہ ہے کہ ہماری جو جدوجہد ہے اس کا محور کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تین گھر بنائے ہیں ایک دار دنیا ہے یہ دنیا ایک گھر ہے جس میں ہم موجود ہیں اور دوسرا ایک جہاں ہے جسے عالم برزخ کا نام دیا ہے جو سب کا مسیر ہے جہاں سب نے جانا ہے اور تیسرا ایک جہاں جو عالم آخرت ہے جہاں سب نے پیش ہونا ہے خالق کائنات کے سامنے اور اس عالم آخرت میں اللہ رب العزت نے صرف دو گھر بنائے ہوئے ہیں کوئی تیسری چوتھی کوئی چوائس نہیں ہے کوئی پسند یا اختیار نہیں ہے فریق ان فل جن و فریق ان سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا جہنم میں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دونوں گروہوں کا فیصلہ ہو چکا ہے قد فارغ عربوں کا میرا عباد تیرا پرور بندوں کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے جف القلم بما ہوا کائن جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی یہ ایک سوال میں نے اٹھایا ہے کہ ہماری جدوجہد کا محور کیا ہونا چاہیے محض دنیا کی طلب دنیا کی ترقی دنیا کی کامیابی یا پھر مرنے کے بعد جو جہاں ہمارے منتظر ہیں اور جس جس عالم میں ہم نے داخل ہونا ہے اس کا حصول اور اس کی کامیابی کہ ہماری جدوجہد کا محور کیا ہونا چاہیے دوسرے الفاظ میں ہماری حقیقی کامیابی کیا ہے دنیا کی ترقی یہ کامیابی ہے یا آخر کے درجات اولاد ان کا حصول کامیابی قرآن تو یہ کہتا ہے سمنز ضیاء ناری بدھ قدر جنت فقط فاض کہ ہماری لسٹ میں کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے دنیا میں انسان بہت سے مراحل طے کرتا ہے بہت سی کامیابیاں بہت سی ناکامیاں ان کامیابیوں اور ناکامیوں کو شریعت نے کو اہمیت نہیں دی اصل اہمیت عالم آخرت کی ہے جو مرنے کے بعد جو جہاں شروع ہوگا جب عمل کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور جزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک ایسا جہاں جس کے بارے میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو ان کم کا علما علم لبحت تم کلیل بل بقئی تم کہ اس جہاں میں کیا ہونے والا ہے اور انسان کن کن حالات کا سامنا کرنے والا ہے اس بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور تم رونے بیٹھ جاؤ مستقل رونا شروع کر دو ہنسیاں بند ہو جائیں نماز آ جائے تم نصاب ملافروں سے بستروں کی جو نیندیں ہیں لذتیں ہیں یہ سب بھول جاؤ اور بڑا خرچ تمہیں اس سے تھی تج ارون اللہ اور تم اپنے شہروں کو چھوڑ دو گھروں کو چھوڑ دو بستیوں کو چھوڑ دو کہ دنیا کے اموال تم نے اکٹھے کر رکھے ان کو چھوڑ دو اور دنیا کی جن ترقیوں کے تم طالب ہو ان سب کو چھوڑ دو اور کہاں نکل جاؤ جنگلات میں اور مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف آہو زاری کرنے لگو روتے رہو اپنا سب کچھ بھول جاؤ دنیا کے سارے امور بھول جاؤ کب اگر تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے کہ مرنے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے اور کس قسم کے حالات کا سامنا ہوگا اور کس قسم کی مشاکل سے گزرنا ہوگا اور کیسے کیسے مراحل طے کرنے پڑیں گے فرمایا کہ تم ان حقائق کو نہیں جانتے لولا اللہ فن اللہ اس میں اپنا عذاب القبر مجھے اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں یہ دعا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تم کو تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے لیکن میں نے یہ دعا نہیں کی اگر تم نے تھوڑا سا عذاب قبر سن لیا تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے کوئی قبرستان جائے گا ہی یہ جو سوال ہم نے اٹھایا اس کا کیا جواب ہے تمہاری لغت میں کامیابی کیا ہے یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے امور ہیں یہ کامیابی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں اصل کامیابی کا تعلق اس عالم سے ہے جو مرنے کے بعد جہاں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں یہاں کچھ اختیارات ہیں ہم کیا کریں کیا نہ کریں کیسا کاروبار کریں بڑا کریں چھوٹا کریں اپنے سرمایہ کے بقدر لیکن وہاں تو اللہ تعالی نے قبر کو دو طرح کا بنا رکھا ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان القبر و اما ریاض جن اور حفرت میں حفر نار کہ قبر یا تو جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑا بن جاتی ہے تو پھر ایک انسان کی جدوجہد جہد کا محور کیا ہوگا کہ وہ اپنی جو مسائل حیات ہیں ان کو اپنی قبر بہتر بنانے میں صرف کرے اپنی قبر کو سنوارنے میں بہتر صرف کرے رسول علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب دفن ہوتا ہے اور ہماربل عزت اس کی پوری زندگی کی رپورٹ ملاحظہ فرماتا ہے تو پھر دو میں سے ایک حکم آتا ہے ان کا عقدی فافر سورہ میں جننا والب سو میں جننا وقت رہو با میں جو یہ بندہ نیک تھا اس نے اپنے عقیدے کی عمل کی اصلاح کر رکھی تھی اسے جنت کا بستر دے دو اور جنت کا لباس دے دو اور جنت کا دروازہ ان کی قبر میں کھول دو جبکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ندا ہوگی کہ یہ بندہ برا تھا بدکار تھا تو اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا بستر اس کی قبر میں بچھا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو جب یہ سارے حقائق ہم جانتے ہیں تو پھر ہماری اس دنیاوی جہود کا محور کیا ہونا چاہیے پھر اس سوال کا جواب دو کہ کامیابی کیا ہے دنیا کی چند ترقیوں پر خوش ہو جانا یا آخرت کے درجات اولا اور آخرت کی کامیابی کس چیز کا نام کامیابی ایک آرمی چیز کامیابی نہیں ہے ایک عارضی ترقی کا حصول کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی تو آخرت کی ہے اللہ ان العیش عیش الآخرہ فخر الانصار والمہاجرہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر یہ دعا کی تھی جب یہ دیکھا کہ انصار و مہاجرین اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں کھانا ان کے پاس ہے ہی نہیں کئی کئی دن کا فاقہ اور کوئی پرواہ نہیں یہ دنیا میں پیٹ بھر جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے ان کی جو نظریں تھیں وہ درجات اولا کی طرف اور پیغمبر علیہ اللہ السلام نے فرمایا کہ ایش تو آخرت کی عیش دنیا کی ایش ایش نہیں ایش تو آخرت کی یا انساروں کو حاضر ان کو معاف کر دے ان کے گناہوں کو معاف کر دے انصار کی ایک جماعت نبی اسلام سے دعا کرانے کے لیے آئی کہ پانی ہم سے دور ہے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ شہر میں چشمے جاری کر دیں تاکہ ہمیں دور سے پانی لانے کی تکلیف نہ ہو جب نبی اسلام نے انصار کے چہروں پر یہ حاجت پڑی تو فرمایا کہ آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج تم جو بھی حاجت پیش کرو گے جو بھی کام بتاؤ گے وہ پورا ہوگا جب انصار نے یہ بات سنی تو دنیا کا یہ درد بھول گئے اپنے باغات بھول گئے کھیتی باڑی بھول گئے اور کچھ سوچنے بیٹھ گئے کہ ہم علیہ اسلام سے اتنی بڑی گارنٹی کے بعد کیا طلب کریں پھر انہوں نے بڑا سوچ و بچار کے بعد یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تو کو کر یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظریں دنیا کی ترقیوں کی طرف نہیں ہیں بلکہ اخر بھی دراجات کی طرف گناہوں کی بخشش اگر حاصل ہو جائے تو آخر میں کامیابی ہی کامیابی اور گناہ اگر دامن سے چمٹے رہ جائیں تو پھر کامیابی کا تصور بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر بہت سی امور ہیں جن پر اگر توجہ دی گئی ہے تو کامیابی ممکن ہوگی ورنہ کوئی امکان نہیں دراصل مدارس پر جو تنقید ہوتی ہے اور مدارس کے مقابلے میں دنیا کی اس عارضی ترقی نے لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کیا ہوا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ یہ نظریں صرف دنیا تک محدود ہیں اور آخرت دکھائی نہیں دے رہی اور جو آخرت کے درجات اولا ہیں ان کی کوئی فکر نہیں کوئی سبیل نہیں کیونکہ دینی مدارس یہ جیسا کہ آپ نے سنا حفاظت عقیدہ اور حفاظت دین کا سب سے مضبوط قلعہ ہے سب سے مضبوط قلعہ ان مدارس کے سلیبس میں ان کے مناہج میں ان کے نصاب میں جو کتب پڑھائی جاتی ہیں یہ اور کسی ادارے میں زیر نصاب داخل نصاب نہیں دیکھیں سب سے جو اعلی جو معیار تعلیم ہے یا سب سے اعلی جو علم ہے وہ واضح ہوتا ہے بعت معلوم کے کہ علم کا معلوم کیا ہے جس علم کو حاصل کیا جا رہا ہے اس کا معلوم کیا ہے جتنے بھی مدارس ہیں یونیورسٹیاں ہیں کالج ہیں اسکول ہیں ان کے علم کا معلوم دنیا کی چیزیں ہیں کسی علم کا معلوم میڈیکل ہے کسی علم کا معلوم سائنس ہے کسی علم کا معلوم انجینئرنگ ہے اور کسی علم کا معلوم زراعت ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں لوگوں سوچو تم ان چیزوں کے حصول کو ترقی کل سمجھتے ہو کہ زراعت کی ڈگری مل جائے کامیابی میں ڈاکٹر بن جاؤں کامیابی یہ ہمارے نزدیک ایک بڑا احساس ہے کہتری اور بڑی گھٹیا سوچ ہے میں انجینئر بن جاؤں کامیابی کون سی کامیابی ہے یہ چند تکوں کی ایک آر کی کامیابی تم جان میں کیوں مبتلا یہ کامیابی تھوڑی ہمارے نزدیک کام جاتی اس چیز کا نام ہے جو آخرت کی فلاح پر منتج ہو ہمارے جو علم کا معلوم ہے وہ خالق کائنات ہے ہمارے علم کا معلوم عقیدہ ہے ہمارے علم کا معلوم نماز ہے حج ہے روبہ ہے زکات ہے ہمارے علم کا معلوم آخرت ہے ہمارے علم کا معلوم فلاح آخرت ہے تو اس چیز کا مقابلہ کوئی چیز کر سکتی تمہاری یہ صنعت یہ حرفت ہیں اور یہ دنیاوی علوم اس علم کا مقابلہ کر سکتی ہے جس علم کا معلوم خال کے کائنات کا و صفات ہو رب کیا ہے مالک کیا ہے خالق کیا ہے اس کی صفات کا تعارف اس کی توحید کی معرفت کس کی نماز درست ہے کس کی نماز غلط ہے یہ ہمارے علم کا معلوم اور علم کی قدر باعتبار معلوم کے جس علم کو تم کامیابی سمجھتے ہو اس کا معلوم صرف دنیا تک محدود بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی نیتوں میں استقامت ہوتی ہے اور اپنے اس علم کو اس علم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں لیکن یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں باقی سب لوگوں کی نگاہوں میں ایک دنیا کا مستقبل ہے دنیا کا کیریئر ہے دنیا کی ترقی ہے دنیا کی دولت ہے دنیا کا مال ہے اور اسی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے ہم درویش اسے کامیابی نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اگر خالق کائنات کی توحید کو نہیں جانتا اور وہ دنیاوی اعتبار سے وزیر اعظم ہے ہم اسے گٹر میں چلنے والے کیڑے سے بدتر سمجھتے ہیں جو اپنے خالے کو نہیں جانتا وہ عہدے میں گورنر بن جائے صدر بن جائے بڑا سائنسدان بن جائے بڑا کسی چیز کا موجد بن جائے اگر رب کائنات کی توحید کو نہیں جانتا اور اللہ کے سما صفات کا اس کو تعارف نہیں ہے تو پھر یہ کیڑے مکوڑے اس سے بہتر ہے اللہ فرماتا ہے کہ الا ہوں شخل البری یار جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں عمل صالح نہیں پروردگار کی توحید کی معرفت نہیں یہ لوگ ساری مخلوقات میں سب سے بدتر ہیں بتینی وزیتون تصور اسی نے وہ المرد دل لقت خلق نل انسان کی دنا ہوا سرد حافظ اس انسان کو ہم نے بڑا اشرف بنایا اچھی خلقت دی اسی انسان کو ہم نے سب سے پست پستی کی ضلعت میں ڈال دی پستی کی ذلت میں سوائے ان لوگوں کے الدین عمل جن کا عقیدہ ہے جن کو توحید کی معرفت حاصل وہ عامر اس سارے اور وہ نیک عمل کرتے ہیں ان کا اجر ناقابل اچتا ہے بڑا ان کو اجر ملے گا اور یہ لوگ کامیاب ہیں اور اگر ایمان اور عمل سارے نہیں ہیں تو کچھ بھی ہو اصل سادلین میں ذلت کی تہوں بستیوں میں انتہائی ذلتوں میں اب یہ عقیدہ یہ ایمان و عمل آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا ہم نے تو یہ ایم اے اور جو جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں ہیں ان کے پی ایچ ڈی کا نصاب دیکھا بالکل سطح بالکل چند احادیث کا انتخاب چند سو آپ کر لیجیے اس سے زیادہ نہیں ایک سا علم ہے وہ بھی صرف سزائے تک محدود ہمارے ان مدارس میں اپنے اسماہد کی بات کر رہا ہوں جو آٹھ سال کا نصاب ہے ہمارا اس میں ہم کم و بیش پچیس ہزار حدیثیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں پچیس ہزار حدیث پورا سہا اتنا صحیح بخاری صحیح مسلم سنن داؤد جامع ترمزی سنن نسائی ابن ماجہ مفا امام مالک ان کا مجموعہ تقریباً پچیس ہزار حدیثیں بنتے ہر سال عقیدے کی کتاب جس میں جو اسلامی عقائد ہیں ان پر بحث ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی صفات توحید ربوبیت توحید الوحیت عقید آخرت اور جو بھی ضروری امور ہیں وہ پڑھائے جاتے تو پھر یہ مدارس طلبہ کو وہ روحانی غذا دے رہے ہیں جس کا مقابلہ تمہاری کوئی جامع کوئی یونیورسٹی نہیں کر رہی نہیں کر پا رہے دنیا کے علوم یہ مدار فلاح نہیں ہے اور نہ ہی یہ مدار فخر ہے جو لوگ اس کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں اور اسی پر اتفاق کرتے ہیں تنازع کرتے ہیں وہ انتہائی پست سوچ کے حامل ان کی فکر انتہائی کوتا ہے اور کوئی بڑا کوئی احساس کمتری جس میں اترا ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسئلہ درپیش ہوا کھجوروں کی ترتیح کا صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ مدینہ تشریف لائے تو انصار کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کی تلقی کرتے ہیں پیمن کاری کرتے ہیں تو آپ نے روک دیا کہ تم تلقی نہ کرو اور جس طرح ہے اس طرح ان کے پھل کو آنے دو تو صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر تلقی چھوڑ دی پیمن کاری چھوڑ دی جب فصل پیدا ہوئی تو بہت تھوڑی بہت کم صحابہ نے نبی السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مشورے سے تلقی چھوڑ دی تھی لیکن فصل بڑا گھاٹا ہوا پھل بہت کم ہوا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ان تم عالم بھی امور دنیا کو یہ دنیا کے امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو ان امور میں تم مجھ سے بڑے عالم مجھ سے بہتر جانتے ہو اگر دنیا کے علوم بہتری کی اثاث ہوتے اور دنیا کے علوم اس قدر فخر کے حامل ہوتے جو کیا جاتا ہے تو پھر کیا کہو گے کہ صحابہ نعوذ باللہ نبی الاسلام سے افضل تھے علم زراعت ایگریکلچر علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا صحابہ کو تھا حالانکہ یہ وہ سائنس ہے وہ علم ہے جو ہماری مادی ضرورت ہے یہ فصل یہ کھیتی باڑی باغات یہ ہماری مادی ضرورت ہے یہ ایٹم بم ہو نہ نہ ہو گزارا ہو سکتا کتنے اتنے لوگ جن کے پاس ایٹم ہے اور بے شمار ہمارے کیسے ہیں جو اس طاقت سے بار گزارا سب کا ہو رہا ہے یہ ایٹم بم کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن کھائے پیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا یہ ایگریکلچر کا اتنا اہم ہے مگر رسول اللہ سے فرمایا کہ اس معاملے میں تم مجھ سے بہتر جانتے اگر یہ امور بہتری کی بنیاد ہوتے تو پھر صحابہ نبی اسلام سے افضل ہے لیکن نعوذ باللہ ہر گز نہیں کیونکہ بہتری کی اساس علوب مرتبہ کی اساس اور کامیابی کی اساس دین ہے نہ کہ دنیا تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ جس اساس پر مدارس پر تنقید کرتے ہیں وہ صرف دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں یہ چند دن پہلے جنگ اخبار میں کالم چھپا تھا غامن حسن نفار اس بندے کا نام جو کالم نویز ہے اس نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ان دینی مدارس نے پاکستان کو کیا دیا قیام پاکستان سے لے کر آج تک ان مدارس نے پاکستان کو کیا دیا اس شخص کی یہ سوچ بڑی گھٹیا سوچ ہے اور یہ شخص جو بھی ہے ایک بڑا احساس کمتری میں اترا ہے اور یا پھر اندھا ہے جسے نظر نہیں آتا کہ ان مدارس کا پاکستان نہیں دنیا پر کیا احسان اس کے کیا نتائج ہے اور اس سے کیا ثمرات حاصل ہو رہے ہیں اللہ کے بندو علم نافع وہ چیز ہے جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے سب سے اعلیٰ چیز علم نافع دین کے علم کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی کوئی چیز دنیا کی ساری ترقیاں جمع ہو جائیں ساری دولتیں جمع ہو جائیں میرے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی جناب حسن بدری کا قول ہے بہت بڑے تابع تھے بہت بڑے تابع فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک علم کا باپ پڑھ لوں صرف ایک علم کا بھاگ ایک حدیث پڑھ لوں اور آگے بڑھا دوں یہ میرے لیے بہتر ہے اس چیز سے کہ اللہ مجھے پوری دنیا دے دے اور میں پوری دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں پوری دنیا صبح سے شام تک تم سونے کے سکے بانٹتے رہو درہم و دینار بانٹتے رہو صبح سے شام ہو گئی اور شام سے رات ہو گئی بانٹتے رہو اور ایک طالب علم ایک بار قال قال رسول اللہ کہہ دے وہ بہتر ہے اس علم دین کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی کوئی نیکی نہیں کر سکتی کیوں اس لیے کہ علم کی صحت پر ہر چیز کی صحت قائم ہے ہر چیز کی صحت علم کی صحت پر قائم تمہاری توحید درست کب ہوگی جب توحید کے تعلق سے تمہارا علم درست ہو اللہ پاک نے فرمایا کہ فعلم اللہ اللہ لا الہ الا بس یہاں کیا پیغام کہ لا الہ الا اللہ کو جانو فعلم جانو پہلے علم ہے ماں بخاری فرماتے العلم قبل قبض والعمل قول و عمل سے پہلے علم ہے آپ کا قول درست کب ہوگا جب اس قول کے تعلق سے آپ کا علم درست ہے آپ کا عمل درست کب ہوگا جب اس عمل کے تعلق سے آپ کا علم درست ہے نماز صحیح کب ہوگی جب نماز کے تعلق سے آپ کا علم درست ہے آپ حج کرنے جا رہے ہیں صحیح حج کر کے کب لوٹیں گے جب حج کے تعلق سے آپ کا علم درست ہے آپ جہاد کر رہے ہیں جہاد صحیح کب ہوگا جب جہاد کے تعلق سے آپ کا علم درست ہے تو علم ہر چیز سے مقدم ہے ہر چیز سے پہلے ہے ہر عمل سے پہلے ہر قول سے پہلے ہر عقیدے سے پہلے اگر یہ علم نہیں ہے بڑا اختلاف ہوگا آپ کا علم درست ہے آپ کا عمل درست کب ہوگا جب اس عمل کے تعلق سے آپ کا علم درست ہے نماز صحیح کب ہوگی جب نماز کے تعلق سے آپ کا علم درست ہے آپ حج کرنے جا رہے ہیں صحیح حج کر کے کب لوٹیں گے جب حج کے تعلق سے آپ کا علم درست ہے آپ جہاد کر رہے ہیں جہاد صحیح کب ہوگا جب جہاد کے تعلق سے آپ کا علم درست ہے تو علم ہر چیز سے مقدم ہے ہر چیز سے پہلے ہے ہر عمل سے پہلے ہر قول سے پہلے ہر عقیدے سے پہلے اگر یہ علم نہیں ہے بڑا اختلاف ہوگا اضطراب ہوگا بڑی ناکامیاں نامرادیاں ذلتیں پستیاں حکارتیں ہر چیز مثال کے طور پر بغیر علم کے آپ کو بات کہہ دیں اللہ کا فرمان اللہ رسیب حسین تمہاری زبان سے جو کلمہ صادر ہوتا ہے اسے نوٹ کرنے والے فرشتے موجود ہیں وہ کلمہ نوٹ ہو گیا اب یہ نہ سمجھو کہ یہ کلمہ ہوا میں تحلیل ہو گیا وہ کلمہ لکھا جا چکے روز قیامت اللہ نے اس کلمے کے بارے میں سوال کر دیا پوچھ کچھ ہوگی اللہ باز کرے گا اللہ پوچھے گا سوال کرے گا وہ کلمہ اگر شری میزان کے خلاف ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہو سکتی نبی اسلام کی دو حدیثیں ایک آپ نے محاذ سے فرمایا تھا کچھ نے ہی کہا تھا اے مہاراج یہ جو زبان ہے یہ پورے دین کی ملاق ہے پورے دین کا کنٹرول زبان کے پاس ہے محاذ متاجر علیہ وسلم یہ چھوٹی سی زبان اور پورے دین کی ملاح جس میں عقیدہ توحید نماز روبہ قیام اللیل العل یہ ہر چیز پورے دین کی ملاق زبان ہے فرمایا کہ طور مت یمینوں کو یا معاذ مار تیرا دایاں ہاتھ کھات آلود ہو وہ الناز نار جہنما اللہ مناخر اللہ صاحب دے تو یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کو جہنم میں زیادہ تر اوندھا کر کے ڈالنے والی چیز زبان ہے لوگ زیادہ تر جہنم میں کیوں جائیں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے تو زبان کا استعمال کب صحیح ہوگا جب زبان کے استعمال کے تعلق سے علم صحیح ہو علم صحیح ہو اگر علم صحیح نہیں تو تو زبان میں انحراف ہو ایسا انحراف جو ایک بندے کی تمام نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے ان ان رجورن یا امل ہوں کہ جنت ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ لا بہنا ہوں وہ الجنت جنت شبرا حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ باقی رہ جائے نمازیں پڑھ پڑھ کے قیام اللیل کر کر کے وہ جنت کے دھانے پر پہنچ چکے اچھے عقیدے کی برکت سے جہاد کر کے وہ جنت کے دھانے پر پہنچ چکے سم میں تھا کل نمو کے کلے مت وہاں پہنچ کے ایک بول ایسا بولتا ہے کہ تہمی بھی بیمار جہنم سب خریف ہے کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں ستر سال نیچے پھینکے تو اگر زبان کی استقامت نہیں کتنی بڑی وعید ہے زبان کی استقامت کس کو حاصل ہے جس کا زبان کے امور کے تعلق سے علم صحیح ہے تو علم ہر چیز سے پہلے اس لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی شان بیان کی اور فرمایا کہ ان کا جو مقام ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور آخرت کی کامیابی اور جنت کا حصول صرف علم پر قائم ابھی حدیث آپ نے سنی تھی منسلہ کا طریق انجلتا میں تو یہ علم ہے اللہ بھئی بھی طریق جنگا کہ جو شخص ایک راستے پر چلے یہ راستہ کہاں جا رہا ہے علم کی طرف دینی درسگاہ کی طرف کسی مدرسے کی طرف کسی شیخ کی طرف شیخ بھی ایک مدرسہ ہے مدرسہ ان اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں مدرسہ مشائق کا نام مدرسہ علماء کا نام کسی عالم کے پاس جائے کسی درسگاہ میں جائے کس لیے جل تن سو علم علم کی تلاش میں علم کی طرف میں کیا کرتا ہے سہل طریق جنت اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتے یہ راستہ درسگاہ کا نہیں جنت کا ہے اتنا اونچا مقام اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جو علم کا راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جو شخص چلتا ہے طلب علم کے لیے جنت اس کے لیے جو طلب علم کے لیے چلتا ہے اور چل کر کہاں جاتا ہے کسی شیخ کے پاس کسی عالم کے پاس کسی درسگاہ میں کسی ادارے میں اور کہاں جا سکتا طلب علم کے لیے تو وہ جنت میں داخل ہوگا مانا جنت کا راستہ ان دو چیزوں پر قائم ہے ایک چلنے پر سفر کرنے پر اور دوسرا یہ سفر اور یہ چلنا منتج ہو کسی درسگاہ کی طرف اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو شخص نہیں چلتا درسگاہ کی طرف نہیں جاتا طلب علم کی طرف نہیں آتا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یعنی جنت کا راستہ علم کا راستہ ہے جہل کا راستہ نہیں ہے جہل کا راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے جو شخص جہل پر قائم ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جنت کا داخلہ علم پر قائم ہے علم پر کتنی بڑی شان اور فضیلت ہے تبھی تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے سارے ہیں طلب علم کے لیے کس قدر چلا کرتے سفر کیا کرتے ابو دردا نبی اسلام کے صحابی ان کا قول ہے کہ لو اشکرت علی یہ آیت اگر قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا فہم مجھ پر مشکل ہو جائے کسی صرف ایک آیت چھ ہزار چھ سو سے زائد آئے ہیں سب آتی ہیں کسی ایک آیت کا فہم مجھے مشکل ہو جائے کوئی ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی وائلن تو اللہ میں بیرک القماد برحل تو ہی اور مجھے اگر یہ بات معلوم ہو جائے اس آیت کو کھولنے والا اور اس کی تفسیر کو وعدے کرنے والا شخص اس وقت ایک ہی ہے اور وہ برک القماد میں بیٹھا ہوا ہے دراقل الغماد یمن کا آخری کونا وہاں بیٹھا ہوا حل تو یہ ہے اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے میں سفر کر کے اس کے پاس جاؤں گا ایسا کیوں اللہ کے بندو یہ سفر کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر سمجھتے ہو کہ گھر بیٹھے کتابیں پڑھ کر دین حاصل ہو جائے گا تمہاری بھول ہے جو لوگ خود کتابیں خریدتے ہیں پڑھتے ہیں اور مرضی کا سمجھتے ہیں وہ زلو فاضلو کی تفسیر ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں ایسے بہت سے کتاب جو مدارس میں نہیں گئے مدارس میں نہیں گئے ہو سکتا ہے ان میں کمر ہو کہ میں مدرسے میں جاؤں مدرسے میں تو غربار فخرا آتے پسماندہ لوگ آتے میں وہاں جاؤں میرے پاس مال ہے کتابیں خریدتا ہوں اور گھر بیٹھ کے پڑھتا ہوں ایسے لوگ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے عبداللہ عمر کا قول ہے کہ عالمن او متعلمن او مستمین اور ایک روایت میں او محب اللہ ہوں بلا تک ان خان میں سمسالے کے یا عالم بن جاؤ یا علماء سے پڑھنے والا بن جاؤ ان کے پاس جاؤ اور جا کے بیٹھ جاؤ اور پڑھو مستب ہیں یہ علماء کے دروس سننے والا بن جاؤ ان کے دروس سننے والا بن جاؤ بلا تھا گی رام چوتھی کوئی چیز نہ بننا فتح لکھ ورنہ برباد ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے ان نمبر علم ان نمبر علم جو نبی اسلام کی حدیث ہے فتح الباری حسن صنعت کے ساتھ کہ علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے علماء سے پڑھنے سے آتا ہے اس لیے دیکھو ہمارے سرف صالحین ایک ایک مسئلے کی خاطر ایک ایک مسئلے کی خاطر لمبے سفر کرتے جناب جابر رضی اللہ عنہ مدینے سے شام گئے مظالم کے بارے میں نبی اسلام کی حدیث کے بارے میں سنا انہوں نے وہ حدیث خود نہیں سنی انہوں نے حدیث کا متن موجود تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ یا تو نبی اسلام سے سنتے یا اس سے جس نے نبی اسلام سے سنی ہو چنانچہ جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ جب نبی اسلام نے یہ حدیث بیان کی تھی اس مجلس میں فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا سب فوت ہو چکی سوائے ایک صحابی کے عبداللہ بن انہیں اس وقت شام میں بس وہ اس وقت زندہ ہے باقی سب فوت ہو چکے مدینے سے نکلے شام ایک ماہ کا سفر ایک مہینے کا سفر عبد اللہ انیس کے پاس پہنچے جو ان کا نوکر تھا حاجر تھا اس کو اطلاع دی کہ جاؤ عبداللہ اللہ سے کہو کہ جابر ملنے آئے نوکر دوبارہ ہے کہ کون جابر جابر تو بہت ہے کیا تم جابر عبداللہ انصاری ہو کہا کہ جی ہاں عبداللہ بن انیس اپنے گھر سے بھاگے بھاگے باہر نکلے نبی السلام کتنے بڑے صحابی اور جابر کا شمار مخصرین میں ہے مخترین میں وہ صحابہ جن کی روایتیں بہت زیادہ ہیں مخصرین صحابہ دس بارہ جن میں ابو حیرا کا نام ہے ابن عمر کا نام ہے جابر کا نام ہے ابن عباس کا نام ہے عائشہ صدیقہ کا نام ہے یہ مخصرین صاحب ابد امر الحاظ کا نام ہے مخصرین میں شمار ہوتا اتنے زیادہ علم کے باوجود ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے شام گئے ایک شہر کے پاس یہ سفر ایک درسگاہ کی طرف سفر تھا صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ابو یہ منصائی رضی اللہ عنہ مدینے سے گئے کہاں مصر مصر اور خطرے مومن کے بارے میں ایک حدیث سننے کے لیے صرف ایک حدیث سننے کے لیے کیونکہ وہ جانتے تھے قدر و منزلت کو کہ یہ مقام کیا ہے منسلہ کا طریق جیسا نصفی ہے علم کہ جو طلب علم کی راہ پر چلے وہ جنت کی راہ پر چل رہا ہے وہ درسگاہ کی طرف جا رہا ہے کسی شیخ کی طرف جا رہا ہے نہیں جنت کی طرف جا رہا اتنا اونچا مقام کہ جن تک رسائی حاصل کرنے والا در حقیقت جنت کا مسافر ہے جنت کا طالب ہے عامر شاہ بھی ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ خود ہو میں تمہرے شہید تم یہ حدیث لے لو کسی مشقت کے بغیر کسی محنت کے بغیر فقط کن حضرات حضر مدینہ ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مدینے جایا کرتے تھے اس سے بھی چھوٹی حدیث کی خاطر یہ ہے منصورا کا طریق ایک راہ پر چلنا یہ طریق طریق مدرسہ ہے جس پر آپ تنقیدیں کرتے جہاں سے علم نافع حاصل ہوتا ہے یہ جنت کا راستہ یہ راستہ جنت کا راستہ اس کا معنی جو اس راہ پر نہیں چلتا اور طلب علم نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جنت کا راستہ علم نافے پر قائم ہے اور علم نافے یہ قرآن و حدیث کا علم ہے جو خالص آپ کو کہاں سے ملے گا صرف علم دار اور کہیں سے کوئی اور راستہ ہے تو بتائیے کوئی اور راستہ ہے تو بتائیے نبی اسلام کا فرمان ہے اور جو آپ کا فرمان ہے اسی فرمان کے مطابق حصول علم ہوگا تسما اون امن نہیں اسما امین کم یوسم سمے امین یہ علم تم مجھ سے سنتے ہو اور تم سے آگے لوگ سنیں گے اور ان سے آگے لوگ سنیں گے اور یہ سما کا جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا یہ علم اس سما کے ساتھ ہے مشاعر کے پاس جانا علماء کے پاس جانا اور اسے علم حاصل کرنا سلف صالحین ایسے لوگوں پر جرا کرتے تھے جس کا کوئی شیخ نہ ہو امام صاحبی نے ایک عالم کا ذکر کیا ہے اس پر جرا جرا کی اور جرا کے الفاظ یہ ہے کہ لم لمبے لہو شیخ ہوں اس کا کوئی شیخ نہیں تھا امام اوزائی امام مالک کے استاد ہے فرمایا کرتے تھے کان حاضر علم و حدیث داخلہ فی کچھ کہ یہ علم حدیث بڑا عزیز تھا بڑا محترم تھا بڑا باوقار تھا حتہ داخلہ فی خود حتیٰ کی کتابوں میں داخل ہو گیا تحریر میں آ گیا پہلے سینوں میں محفوظ تھا اور ایک سینے سے نکلتا دوسرے سینے میں منتقل ہو جاتا حتیٰ کہ کتابوں میں شفٹ ہو گیا فتح داخلہ پی یہ غیر ہی جب کتابوں میں داخل ہوا تو بہت سے نااہل اس علم میں داخل ہو گئے جب تک سینوں میں تھا بڑا محترم تھا جب کتابوں میں داخل ہوا تو بہت سے نااہل اس میں داخل ہو گئے اس کا کیا معنی کتابوں میں اس علم کے داخل ہونے سے نااہل لوگ کیسے آ گئے کتابوں سے استفادے کی دو صورتیں ایک ہے استفادہ بن نفس کہ انسان خود ہی کتاب لے لے اور خود ہی پڑھے اپنی مرضی کا سمجھے یہ نااہل ہے اس کو علم حاصل نہیں ہوگا اور ایک وہ شخص جو کتابیں پڑھتا ہے علماء کی مدد سے جہاں کوئی اشکار آ جائے بجائے اس کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے علماء سے رابطہ کرتا ہے ان سے سوال کرتا ہے ان سے اس علم نافے کے بارے میں پوچھتا ہے آپ کتب کا ڈھیر لگا لیں لیکن ان کتب کا فہم علماء کے بغیر ممکن نہیں علماء کے بغیر ممکن نہیں تو علم نافع جس کا حصول ان مدارس کا رہین منت ہے اور تمام تر فضائل اسی احساس پر قائم اسی احساس پر چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت کا راستہ اس راہ پر چلنے میں ہے منصلا کا طریق جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے اس کا ایک معنی اور بھی ایک معنی ہے نا چلنا المشرب الاقدام کہ چل کر جانا اپنے قدموں سے چل کر جانا طلب علم کے لیے اس کا ایک معنی اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ طلب علم کا راستہ جو بھی ہے اس کو اختیار کرے وہ راستہ کیا ہے علماء سے ملنا علماء سے پڑھنا حفظ کرنا سمجھنا یاد کرنا لکھنا جو بھی طلب علم کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرے تاکہ علم نافع کو پا لے تو فرمایا کہ وہ جنت کا راستہ جنت کا رسول اللہ علیہ وسلم نے فارس کا ذکر کیا فرمایا کہ لوکان دین میں ہے والا ہوں رجال الدین فارس ہے اگر دین سوریا پر ہوگا سوریا سب سے اونچا ستارہ سوریا پر ہوگا تو ایک قوم فارس کی فارس کا علاقہ وہاں کے کچھ لوگ وہاں پہنچ کر بھی اس علم کو حاصل کریں گے وہاں تک جائیں گے سوئیا تک جائیں گے وہاں پہنچ کر علم کو حاصل کریں گے یعنی ان کا سوئیا تک جانا یہ سفر کس لیے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تم ابھی تک استنجا کے مسائل میں الجھے ہوئے دنیا چاند پر پہنچ گئی ہمارا جواب یہ ہے کہ چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے صحیح استنجا کرنا کمال ہے اگر کوئی چاند پر جائے یا نہ جائے اس سے اللہ نے سوال نہیں کرنا لیکن کسی کا استنجا اگر صحیح نہیں ہوگا تو اور نبی اسلام کی حدیث سنو آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے کیا فرمایا فرمایا کہ یہ دو قبریں جو ہیں ان ہمارے یو زبان ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں مالی نہیں کبھی اور ان کی عذاب کا سبب کو بڑا گناہ نہیں گناہ بھی چھوٹا ہے یعنی چھوٹا سمجھتے تھے گناہ ہے لیکن یہ چھوٹا سمجھتے تھے ان میں سے ایک چگل خور تھا اور دوسرا دوسرے کے گناہ کیا ہے دوسرے کا گناہ یہ ہے وہ صحیح استنجا نہیں کرتا استنجے کا اس کا طریقہ ایسا تھا کہ پیشاب کی چھیٹوں سے اس کا بچنا ممکن نہیں تھا کپڑے ناپاک رہتے جسم ناپاک رہتا اسے صحیح استنجا کرنا نہیں آتا تھا اب اگر کوئی چاند پر نہیں گیا تو اس کو خبر میں آداب ہوگا کہ چاند پر کیوں نہیں گیا تو اتنا بدھو تھا کہ تو چاند پر نہیں گیا چڑھ تو چاند چڑھا ہی نہیں چاند تک کوئی آداب ہوگا کوئی سوال ہوگا اس کا نہیں ہوگا لیکن جس کا استنجا صحیح نہیں اس کو اللہ نے پکڑ دبوچ لیا اس کو اب خبر میں اس کو آداب ہو رہا ہے تو صحابہ کرام کی سوچ کیا پھر دین کیا کہہ رہے ہیں کہ کمال سویا تک جانے میں کس چیز کا ہے کہ لوگ ترقی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوریا تک پہنچ جائیں میں کیوں پہنچے اس کا علم نہیں لیکن رسول علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہماری ترقی کا محور یہ ہے کہ سوریا میں اگر دین کا علم ہے تو پھر ہم وہاں جائیں گے تاکہ دین کے علم کو حاصل کریں یہ شریعت کی سوچ ہے تمہاری سوچ یہ ہے کہ ہم سویا تک پہنچ جائیں کیوں پہنچے یہ کسی کو پتہ نہیں ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم سویا تک تب جائیں جب ہم کو علم ہو کہ وہاں پر دین کا علم موجود ہو فرمایا کہ علم اگر فوریا پر ہوگا تو فارس کے لوگ وہاں تک بھی جائیں گے تاکہ وہاں سے علم کو حاصل کر کے آ جائیں یہ علم کی شان ہے یہ علم کی شان ہے صحابہ مرعوب ہوتے تھے علم کے مقام سے ناک کے سریے تک جانے سے لیکن نبی اسلام کی ایک حدیث ہے آپ نے دجال کا ذکر کیا قرب قیامت اور ہمارا کہ دجال جب آئے گا اس کا دور ہوگا اس وقت سارے دن تمہاری دنیا کے عام دنوں کے برابر ہوں گے لیکن یوم ان کا سنا دن یوم ان کا سنا دن ایک دن ان میں ایسا ہوگا جو ایک سال کے برابر ہوگا وہ یوم ان کا شہر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا وہ یوم ان کا جمعہ دن اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی سارے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوگا اب یہ ایک عجیب مسئلہ سامنے آ گیا کہ ایک دن پھیل کر ایک سال کا ہو گیا ایک سال کا تعجب کی بات تو ہے تعجب کی بات تو ہے لیکن صحابہ کی نگاہ اس پر نہیں تھی اللہ کے نبی نے بتا دیا پتھر پر لکیر ہے اب وہ ایک سال کے برابر ایک دن آ کر رہے گا وہ کیسے ہوگا اس کی کیا سائنسی توجہ ہے صحابہ نے کچھ سوال نہیں کیا پوچھا تو کیا پوچھا کئی فن سن لی یا رسول اللہ یا رسول وہ دن اگر ہم نے پا لیا تو ہم نماز کیسے پڑھیں ہم نماز کیسے پڑھیں یہ ہے فلاح کا پروگرام جن کی نگاہیں آخرت پر دراجات دراجات الا کے حصول پر مرکوز یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیسے ہوگا کوئی اس کی منطقی توجہ کرے کوئی سائنسی توجہ کرے تاکہ ہماری عقل میں یہ بات آئے نہیں ہوگا پیارے پیغمبر نے فرما دیا پتھر پر رکھے گا وہ دن آ کر رہے گا لیکن سوال یہ اگر ہم نے پا لیا تو ہم نماز کیسے پڑھیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم وقت کا اندازہ کر لیں یعنی عام دنوں میں اگر زور اثر میں تین گھنٹے کا وقفہ ہے تو تین گھنٹے کے وقفے سے نماز پڑھ لینا پھر آگے اثر کی نماز مغرب کی نماز اسی وقفے کے بقدر تو پڑھ لینا ایک اندازہ لگا دین کا مسئلہ حل تو پھر کیا ان نصوص سے کیا بات آگے ہو رہی کہ اصل جو کامیابی ہے وہ وہ کامیابی جس کا تعلق آخرت کے ساتھ اسی کی تک کریں اسی کی فکر کریں یہ علم ناس ہے اس کامیابی کی احساس ہے تبھی نبی اسلام نے اس کی شان بیان کی اور اس راستے پر چلنے کا حکم دیا یہ نے بتائیے نا جو اس راہ پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا اتنا اہم یہ معاملہ ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر اس راہ پر چلا علیہ السلام ایک تقریر کی اتنی مؤثر کہ لوگ رو پڑے دل نرم ہو گئے رام پہ کھڑے ہو گئے آپ باز کر کے جب چلنے لگے تو ایک شخص نے آپ کا پیچھا کیا اور کہا کہ موسا کیا اس سرزمین پر تم سے بڑا کوئی عالم ہے فرمایا کہ نہیں میں سب سے بڑا عالم اس لیے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں نبی کے پاس براہ راست علم آتا ہے علم جو بھی ہوگا پہلے پیغمبر کے پاس آئے گا پیغمبر سے آگے منتقل ہو گئے تو چونکہ اس علم کا پہلا مخاطب میں ہوں لہٰذا سب سے بڑا عالم میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی اللہ بات ہوا کہ موسا یہ بات تم نے کیوں کہہ دی اس زمین میں ایک ایسا شخص موجود ہے اس کے پاس جو علم ہے تمہارے پاس نہیں تمہارے پاس نہیں اب موسا کلیم اللہ جسے اللہ نے کلام کیا جس کو اللہ نے الواح کے ذریعے علم دیا پوری تورات دی اس موسا نے خواہش کی کہ یا اللہ کئی پتری کوئی نہیں ہے میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں کیسے جاؤں اتنا بڑا عالم نبی ادر کے پیغمبر کلیم اللہ صاحب طور صاحب الماح اتنے بڑے علم کا مالک کئی پتری کوئی نہیں یا اللہ اس شخص کے پاس میں کیسے جاؤں میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں اور جو علم اس کے پاس ہے اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ ہے طریق علم اس پر چلنے کا شوق ایک نبی یہ شوق اور یہ خواہش کر رہے ہیں اللہ عالم ٹھیک ہے وہ شخص مجمع البحرین کے پاس ہے مجمع البحرین دو بہر وہاں ملتے ہیں مشرق کی طرف سے بحر فارس اور مغرب کی طرف سے بحر روم ان دونوں کا ملتقا مجتمع جہاں یہ ملتے ہیں وہ شخصیت وہاں بیٹھی خبر وہاں بیٹھی چلے جاؤ اب موسا کیا کہہ رہے خواب والے بتاؤ لا ابراہ اب لوں گا مجمل بحرین اور وہ ام دیا ہو نوجوان اپنے ساتھی سے جو رفیق کے سبر پر یوشا بن نون اس سے فرما رہے کہ میں چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا جب تک مجمل بحرین تک نہ پہنچا مجمول بحرین تک اور جب تک یہ نہیں آئے گا چلتا رہوں گا خوانا حکم چلوں حکم حکم کیا ہے اس کی تفسیر میں اختلاف ہے لیکن ایک قول جس کو زیادہ حسین نے اختیار کیا وہ یہ کہ ایک حکم اسی سال کا ایک حکم چلتا رہو جب تک یہ علاقہ نہیں آئے گا میں چلتا رہوں یہ ہے طلب علم کا شوق وہ جاہل نہیں تھے عالم تھے عالم نہیں اللہ کے نبی تھے اور صاحب صاحب تورات اور پھر کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کر کے ان کو علم دیا کس نے نبی لیکن طلب علم کا شوق اور آخر وہاں پہنچ گئے لمبا کس کا وہاں پہنچ گئے اور خدر سے کیا کہا حل تبیر کا اعلان تو اندیدہ اور علم اور کہ میں آپ کے پیچھے چلوں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں تاکہ آپ مجھے وہ علم دیں جو اللہ نے آپ کو دیا وہ علم دے مجھے جو اللہ نے آپ کو دیا خضر علیہ السلام نے کہا کہ ان کا لن تصدی ستی صبر تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے لیکن تم اتنی دور سے آئے ہو چلو ساتھ چلو بابا قصہ تو نہیں لے اتنا لمبا سفر کیا جانے میں آنے میں اور صرف تین باتیں حاصل ہوئیں وہ آپ جانتے ہیں صرف تین باتیں اس کے بعد استاد اور شاگرد نے ناچاقی ہوگی علیحدگی ہو گئی اور علیہ السلام کو واپس آنا پڑا لیکن طلب علم کا شوق اللہ کے نبی کو یہ شوق کس چیز کا کم اللہ کا ایک نبی اتنا طویل سفر کیوں کر رہے ہیں کس لیے طلب علم کے لیے ایک شیخ کے پاس جانے کے لیے تو پھر یہ راستہ بڑا ادیمشان راستہ مدارت کا راستہ بڑا ادیمشان راستہ اس راستے پر چلنا چاہیے اس راستے پر چلنے والے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں دو شخصیتوں کا نام پیش کرتا ہوں ایک نبی اسلام کے صحابی کبھی سب مخارق جن کی حدیث مسلم احمد میں ہے نبی اسلام کے پاس آئے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے بوڑھے انسان تھے بڑی مشکل سے سانس اکھڑی ہوئی ہے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے نبی اسلام تک پہنچ گئے ہمارا کبیسہ کیوں آئے کہا کہ و سن نہیں نہیں اور سول وسلم عمر بہت بڑی ہو چکی بوڑھا ہو چکا اور ہڈیاں نرم پڑ چکی ہڈیاں کمزور ہو گئی لہذا میں نے سوچا کہ آپ کے پاس آؤں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے وہ علم حاصل کروں جس کا مجھے نفع ہو یہ تو علم نہیں مائی انفر نہیں تاکہ مجھے آپ کچھ علم دیں جس کا مجھ کو نفع ہو ان ایک بوڑھا انسان بھی اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ طلب علم نافے کے بغیر کوئی گزارا نہیں تو میں آج سفر کر کے ہمت کر کے آ گیا چلنے کی طاقت نہیں ہے ہڈیاں بڑی کمزور ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی چونکہ یہ طلب علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے تو مجھے کچھ آپ ایسا علم نافع دے دیں جس کا مجھے فائدہ ہو اور میں کامیاب ہو جاؤں تو رسول علم نافع تو دیا لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ کبھی صاحب مبارک ہو ماں تھا بے حجر ولا شجر ولا مدرفر کا تم جو فاصلہ طے کر کے آئے جس درخت کے پاس سے گزرے جس ٹیلے کے پاس سے گزرے جس پتھر کے پاس سے گزرے ان سب نے تیرے لیے استفار کی دعا کی درخت کے ایک ایک پتے نے اور ٹیلے کی ریت کے ایک ایک ذرے نے ایک ایک کنکری حجر شجر میں پھینک لیے دعا کی استفار کی یہ مقام کس کا ہے ایک طالب علم کا جو علم نافے کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے سفر کرتا ہے اس کے لیے ہر چیز استفار کرتی نبی اسلام کا فرمان ہے کہ پانی کی مچھلیاں اور بلوں کی چوٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہر چیز دعا کرتی یہ ایک طالب علم کی شان ہے ان طلبہ کا مقام ان کا وجود کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور ہمارے سرفے سے قول العمت کہ اللہ اس امت کی بلائے مشکلیں تکلیفیں ٹالتا ہے کس کی برکت سے بےحد داد حدیث یہ طلبہ حدیث کے سفروں کی برکت یہ چل کے جاتے ہیں یہ چل کے جاتے ہیں تو ان کے قدم فرشتے گنتے ہیں نہ صرف یہ کہ گنتے ہیں بلکہ ان ملائی کا طالب علم رسم لطا ہے کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں ان طلبا کے لیے جو ان مدارس کی زینت ہے جو دور دراز کا سفر طے کر کے ان مدارس میں پہنچتے ہیں یہ دینی مدارس ان میں آنے والے طلبہ ان کی علماء ان کا یہ مقام اور نبی اسلام کا فرمان ہے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث یہ انبیاء کے وارث ان مدارس سے جو علم حاصل کیا انہوں نے انبیاء وراثت حاصل کی بین لم ولا العلم یہ ایک طالب علم کی شان ہے ان طلبہ کا مقام ان کا وجود کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور ہمارے سرف میں سے کئی ایک قول ہے کہ کئی نما یع الادل کہ اللہ اس امت کی بلائیں مشکلیں تکلیفیں ٹالتا ہے کس کی برکت سے حدیث یہ طلبہ حدیث کے سفروں کی مرکز یہ چل کے جاتے ہیں یہ چل کے جاتے ہیں تو ان کے قدم فرشتے گنتے ہیں نہ صرف یہ کہ گنتے ہیں بلکہ ان ملائی کا طالب علم رسم نہ ہے کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں ان طلبا کے لیے جو ان مدارس کی زینت ہے جو دور دراز کا سفر طے کر کے ان مدارس میں پہنچتے ہیں یہ دینی مدارس ان میں آنے والے طلبہ ان کی علماء ان کا یہ مقام اور نبی اسلام کا فرمان ہے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث یہ انبیاء کے وارث ان مدارس سے جو علم حاصل کیا انہوں نے انبیاء کی وراثت حاصل کی بین المبیا لمبی ہو رہی ولا دینارا وانما دینار بین علم اور امبیا کا ترکہ درہم و دینار نہیں بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے جس کے حاملین یہ علماء ہیں انہوں نے کہاں سے لیا ان مدارس سے لیا علماء سے سیکھا سیکھ کر انبیاء کے وارث بن گئے انبیاء کے وارث ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے ہیں جگہ کچھ طلبہ بیٹھے ہیں اور قال قال رسول اللہ ہو رہے قال رسول اللہ ہو رہے حدیثیں بیان ہو رہی ہیں فقی مسائل پر بات ہو رہی ہے فرمایا کہ جلسو اللہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ طلبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پر بیٹھے ہوئے یہ پیغمبر علیہ السلام کا ترکہ اور پیغمبر علیہ السلام کی میراث تقسیم کر رہے ہیں اب ہوئے رضی اللہ ہو مسجد میں درس حدیث ہو رہا ہے بازار میں نکل گئے بڑے بڑے تاجر اپنا کاروبار کر رہے ہیں دنیا بھی مصروف ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے تاجرو تم یہاں بیٹھے ہو دنیا کے سودے کر رہے ہو خرید و فروخت کر رہے ہو ہاں پھر مسجد نراش ہو قسم مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی نراش تقسیم نہیں ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کا ترکہ بٹ رہے اور تم یہاں کاروبار کر رہے تمہارے نزدیک یہ کاروبار کامیابی لیکن یہ محدت امت ابو تو ہو رہا کس چیز کو کامیابی کہہ رہے کہ تم ابھی تک یہاں مصروف ہو خرید و فروخت میں اور تمہیں معلوم نہیں مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی وہ دکانیں بند کر کے مسجد میں آ گئے کہ میراث بٹ رہی ہے کچھ ہمیں بھی مل جائے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں کہا کہ ابو ہے کہاں میراث ترکہ ترکا کہاں بٹ رہا ہے کہا کس مجلس میں کیا ہو رہا ہے دین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں کالا رسول اللہ خواب اللہ سدائیں گونج رہی یہی تو اللہ کے پیغمبر کا ترکہ ہے یہی تو اللہ کے پیغمبر کا ترکہ ہے خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ بغداد کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں سواری پر سوار ہیں چند حاجب اور سپاہی ساتھ ہیں بالوں کا تفقد کیا کرتے تھے ریت کے حالات دیکھیں کوئی شکایت ہو کب براہ راست بات کرنے والا مل جائے یہ ایک تفقد کی شکل ہوتی تھی تو بغداد کی سڑکوں میں گھوم رہے زبیدہ نے چیز نوٹ کی کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی بغلوں میں کتابیں اور کاپیاں تھامے ایک طرف چلے جا رہے ہیں ہاتھوں میں دباتے ہیں قلمے ہیں ایک طرف چلے جا رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کا خلیفہ ان کے بیچ گھوم رہے خلیفے کی طرف کسی کی نکاح نہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا خلیفہ گھوم رہے ٹھیک ہے گھوم رہے لیکن ان پر ایک دھن سوار ہے سب کے چہرے ایک ہی طرف ہے سب کی سمت ایک ہی طرف ہے زبیدہ نے پوچھا یہ رش کہاں جا رہا ہے اتنا ہجوم اس دہان کہاں جا رہے ہیں ان کا خلیفہ ان کے بیچ میں ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا یہ ہجوم کہاں جا ہے ان پر کیا دھن سوارا کیا طلب ہے کہا کہ زبیدہ آج جامع برداد میں ایک محدث کا درس ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحم اس کا درس ہے اور یہ اس کے درس کو سننے کے لیے حدیثیں لکھنے کے لیے جا رہے ہیں زبیدہ نے کیا کہا فہم الملوک پھر بادشاہ تو یہ ہوئے نا تم پھر کس چیز کے بادشاہ تمہارے ساتھ چند چمچے ہیں بس چند سپاہی ہیں بس اور وہ جو بیٹھا جامع بغداد میں جس کی طرف یہ پروانے دورے جا رہے ہیں پھر بادشاہ تو وہ ہوا تم کیا بادشاہ ہو بادشاہ تو وہ ہوا اور جس ترقی کو تم ترقی سمجھتے ہو ہمارے نزدیک اس کی یہ حیثیت ہے ہمارے نزدیک یہ ملوک ہیں جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کی حکومت ابدان پر ہے اور جو دین کے بادشاہ ہیں ان کی حکومت دلوں پر ہے وہ ملوک الابدان ہے اور یہ ملوک القلوب ہے دلوں کے بادشاہ ان کے مقام تک کون پہنچ سکتے تو ایک کی جا رہے ہیں یہ ملوک ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغمبر اسلام کا ورثہ جو آپ نے چھوڑا اس کی طلب کا جو اہتمام ہو رہا ہے علماء طلبا یقیناً وہ بڑے کامیاب اور فائد المرام ہیں جناب رسول اللہ وسلم پوری دنیا کو ملعون کہا کا ہے پوری دنیا ہے مستحق لاگت سوائے اللہ کے ذکر کے اور سوائے علماء کے اور سوائے طلبا کے اور پھر چوتھا وہ شامل ہو گیا جو ان کا خادم ہے دن کے جوتے اٹھاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں اصل مقام علم کا اور ذکر کا جو ذاکرین ہیں متعلمین ہیں علماء ہیں ان کے سوا پوری دنیا مرم ہے البتہ جو ان کا خادم بن جائے ان کا محب بن جائے وہ بھی اس نانت سے باہر نکل آتا ہے یہ مقام تو وہ ہے جس میں عظمت ہی عظمت رحمت ہی رحمت ہے اللہ کے بندو جو سب سے پہلے ایک مدرسہ دینیا قائم ہوا کس نے قائم کیا جناب محمد الرسود اللہ اثار الصطفہ کیا تھے یہ مسجد نبی کے طالب علم کیا تھے اس قائم ہونے والے پہلے مدرسہ کے طالب علم اور اس اس مدرسے کا انتظام کیسا تھا کیسا تھا کہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے ڈیرے مہونا کا قصہ یہ اکلو اوہنا کے قبائل نبی اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری جھڑپیں بھی ہوتی ہیں اور قوم اسلام قبول کر رہی ہے ہمیں کچھ قرا دیں جن کی تعداد زیادہ ہو تاکہ وقت آنے پر جہاد بھی کریں ہماری تربیت بھی کریں تو رسول اللہ نے ستر قرا ان کو دی ستر کرا صحیح بخاری میں ان کے بارے میں تعارف اس طرح ہے کہ کانو یا ہوتا بن بل نہار سلون ان کا کردار یہ تھا کہ دن کو جنگلوں میں جاتے ایندھن اکٹھا کرتے کاٹتے اس کو بیچتے کچھ معیشت کا جو ہے وہ انتظام کر لیتے اور پھر رات مسجد نبی میں آ جاتے مسجد نبی میں پیغمبر علیہ السلام کے طلبہ ہوتے سارے صفحہ وہ طلبہ ہوتے وہ کمایا ہوا مال ان پر خرچ کرتے ان کو کھلاتے ان کی خدمت کرتے ان کو پلاتے اور پھر ان سے وہ علم نافع حاصل کرتے جو دن پر انہیں حاصل کیا ہوتا تو صاحب صفا منتظر رہتے کہ اللہ کے پیغمبر پر وہی آئے آپ ہمیں پڑھ کے سنائے کوئی پیغمبر اسلام کا عمل کوئی آپ کا فرمان ہم تک پہنچے اس کو جمع کرتے سمیٹتے سمجھتے یاد کرتے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے پھر یہ لوگ رات کو لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر کچھ کما کر پہنچ جاتے پھر ساتھ مل کر کھاتے علم کا مذاکرہ کرتے اللہ کی وحی سنتے حدیثیں سنتے اور پھر کچھ وقت سو کر اٹھتے قیام اللیل کے لیے یہ ان کا وزیر آیا تھا جن کو لوگ مذاق کرتے ہیں کہ یہ ان کا کیا فائدہ انہوں نے قوم کو کیا دیا پاکستان کو کیا دیا اللہ کے بندو تم بدھ لوگ کیا سمجھو کہ یہ لوگ کیا ہیں یہ لوگ کیا ہیں اصحاب صفا کی یہ علم کسرا اور کیسر کے فاتح بنے یا نہیں بنے اسلام کہاں تک پھیلا اور کفار کی کمر ٹوٹی مرکزی کردار کس کا تھا تم ان کو معمولی سمجھتے ہو فقیر سمجھتے ہو کہ یہ فقیر ہے ٹھکرائے ہوئے پسماندہ ہے ارے اللہ کے بندو ان کی آنکھوں میں وہ بصیرت ہے جس کو تم پہچان ہی نہیں سکتے اور یہ نہیں کسی دور کی بات ہے میں جانتا ہوں افغانستان میں روس سے ٹکر لینے والے ان مدارس کے طلبہ ہیں آج لوگ مدارس کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا کار خان رسول اللہ ہو رہا ہے نکلو جہاد کرو نبی اسلام کے دور میں ایسی کوئی تبلیغ نہیں تھی ایسی کوئی الگ جماعت نہیں تھی جو جماعت مجاہدین ہو جن کا کام یہ ہو کہ وقت ہو جہاد کے لیے نہیں سارے کام کرتے تھے پڑھتے بھی تھے کاروبار بھی کرتے تھے کماتے بھی تھے جب وقت جہاد آتا تو جہاد کرتے الگ سے کچھ بات نہیں تھی بنی ہوئی دینی مدارس کے طلباء یہ ثابت کر دکھایا کہ روز جیسی طاقت دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی اصل بات یہ ہے کہ سب اللہ ہے یو ایڈو کو مل تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو اللہ تمہیں ہر چیز سکھا دے گا سیاست کیسے کرنی ہے جہاد کیسے کرنا ہے ایجادات کیسے کرنی اللہ تمہیں سب کچھ سکھا دے گا بر پانے کو یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے تم ایک مکان پر بیٹھ دو ہم نے صرف یہ کام کرنا نہیں سب کچھ کرو اللہ کے خوف اور تقوا کے احساس پر وقت آئے گا تمہیں اللہ ہر چیز سکھا دے گا وقت ہے ان مدارس کے طلبا نے روس کے دانت کھٹے کر دیے وہ بعد میں لوگ آ گئے ان پر سیاست چمکانے والے لیکن اس وقت اصل کردار انہی طلبا کا تھا اللہ کا خوف اختیار کرنا وقت آنے پر تمہیں اللہ ہر چیز سکھا دے گا یہ مدرسہ نبی اسلام کے دور میں اسان یہ اللہ کے پیغمبر کے طلبا مدرسہ کس طرح چل رہا ہے معاشرے کے کچھ لوگوں کی کمائی کے ساتھ چل رہا ہے وہ دن بھر ایندھن اکٹھا کرتے اسے بیچتے اور پھر جو کماتے وہ لے آتے خود بھی کھاتے ان طلبا کو ساتھ شامل کر لیتے انہیں یہ غذا دیتے اور بول میں روحانی غذا دیتے کہ تم نے دن پر نکلیاں کاٹی ہمارے لیے کمایا اور ہم نے دن بھرا کے جنم کے فرامین سنے ہم تمہیں وہ فرامین سنا دیں ان کا کردار زیادہ اہم ہے جو روحانی یہ دیتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے طرح یہ مدارس قائم ہوتے گئے جہاں ایک محدث بیٹھا ہے وہ ایک مدرسہ ہے ایک محدث اپنے مقام پر ایک انجمن ہے ایک دینی ادارہ ہے اور طلبہ وہاں آتے اور علم حاصل کرتے اور یہ سلسلہ اب تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا کیونکہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اس علم کو تم مجھ سے سنتے ہو آگے لوگ سنیں گے اور آگے سنتے رہیں گے قیامت تک یہ علم کا سما قائم رہے گا جہاں یہ سما ہوگا وہ دینی ادارہ وہ مدرسہ ہے چاہے وہاں وہ اینٹیں نہ ہوں درخت کے سائے تلے بیٹھے ہوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوں سفیان سوری کے مقام کہ لو کا فقیر ہو اعلیٰ جبل جبو ہو جمع جماعت اگر ایک عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے تو لوگوں سنو وہ جماعت ہے اپنے سارے دھندے چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر چلو اور اسے علم حاصل کرو جا کر تم اس کے تم اس کے محتاج ہو تمہارا محتاج نہیں ہے تم اس کے محتاج ہو وہ تمہارا محتاج نہیں اس کے پاس اور علم نافع حاصل کرو کیونکہ علم نافع یہ تمہاری بقا کی ضمانت ہے اخروی کامیابی کی ضمانت ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ بس پھر نفس کا مائل ندین یہ جب ہوں رکھتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ محمد آپ انہیں کے ساتھ بیٹھے یہ اصحاب اثار بلال رومی بلال حبشی سہیب رومی عمار ابن یاسر بلال مسعود ان کے ساتھ بیٹھو تم بڑے صبر کے ساتھ کچھ کفار نے کہا تھا کہ اگر ہمیں دعوت دینی ہے تو ان غربا کو اٹھا دو الگ سے بیٹھو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے ان کی کیا ضرورت کہ ہمارے ساتھ بیٹھے مقابلے پر ہمارے برابر بیٹھے ان کو اٹھا دو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ نہیں بس بر نفس کا معندہ دین یا بے ربا ہوں بالخواب معاشی آپ صبر کے ساتھ بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں میرے طلبا یہ طلبا کا مقام ہے کہ علم نافع کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صبح و شام اپنے پرور کو پکارو اللہ کا ذکر کرو صبح کے اذکار پڑھو شام کے اذکار پڑھو اور یب کا ان کی ایک ہی طلب ہے ایک ہی حرص ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے ان کی نیت خالص ہے نیت خالص یہ دین کے تعلق سے دین کے تعلق سے ایک ڈاکٹر کی نیت کیا ہے ایک انجینئر کی نیت کیا ہے اتنا ماشاء اللہ بس مال کمانا ہم نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اب کمانے کا وقت آ گیا بے تحاشا فیس ہے یہی ایک ظاہر ہے نا اللہ ماشاء اللہ لیکن ایک دین کا طالب ہے اس کی نیت میں ہمیشہ استقامت ہوتی کہ جو کچھ ہے اللہ کی رضا کے لیے اور یہ پورے دین کا نچوڑ و خلاصہ تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھنے یہ ترقی ہے یہ دنیا دار بڑے بڑے عورتوں کے مالک اور بڑے بڑے درہم و دینار کے مالک ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ بیٹھے اسی مدرسے کا ایک طالب علم نبی اسلام کے پاس آئے رشید دو طلبہ کا ذکر کر دو ایک تو وہ کبھی سر مخارف دوسرا ایک اور طالب لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے اللہ کے پیغمبر پر تک پہنچا آنکھوں سے نابینا تھا گھر کہیں دور تھا ایک بار پیغمبر اسلام کے پاس آیا کہا کہ یار وسلم کو میرا قائد نہیں گھر دور ہے مجھے اجازت دے کہ نماز گھر پڑھ لوں تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اذان سنتے ہو کہا کہ جی ہاں بھا کہ پھر آنا پڑے گا کہا کہ رستے میں جانور ہیں درندے ہیں کوئی قائد نہیں ہے تکلیف ہو سکتی ہے تھوڑا آنا پڑے گا اب عبداللہ مفتو نبی اسلام کے پاس آیا بڑی تکلیف سے ہے ہو لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے اللہ کے جنبر تک پہنچا رسول اللہ وسلم بعد نے قریش کو تعلق اس نے آ کر اپنی حاجت پیش کر دیا رسول اللہ وسلم مجھے فلاں مسئلے کا حل چاہیے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ ناگوار گزرا اور آپ نے اسے حیران کر لیا آپ کی خواہش یہ تھی کہ ان تک پوری بات پہنچا دو پھر بعد میں اس کی بات بھی سن لو گا آپ نے اس لیے کیا ہوگا کہ جن سے بات کر رہا ہوں ان سے بات پوری ہو جائے بعد میں ان کی بات سن لوں گا دوسری وجہ یہ بھی ہوگی کہ جو یہ آیا عبداللہ بن مخلوم یہ تو مسلمان ہے اس کے پاس علم ہے کوئی جز اس کے پاس نہیں ہے جن کو سمجھا رہا ہوں ان کے پاس تو کل کا کل نہیں جن کے پاس کل نہیں انہیں زیادہ توجہ دینی چاہیے جس کے پاس سب کچھ ہے کوئی ایک جز نہیں ہوگا اس کو بعد میں موقع دیں اللہ کو یہ بات ناپسند آئی کچھ خفی کا اظہار کیا کچھ ناراضگی کا اظہار کیا اور محمد کے انداز میں ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اراد کر لیا اس صحابی سے عبداللہ سے اس کی طرف توجہ نہیں تھی ماتھے پر بل آ گئے فرمایا کہ جو مستغنی ہے ان کی آپ فکر کر رہے ہیں اور جو آپ کے پاس آئے یس آیا بڑی کوشش سے پہنچا بم یکشا اور اس کا دل اللہ کے در سے بھرا ہوا ہے اس کے دل میں خصیت ہے یہ جو مستقبل لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں اسلام قبول کرنے کی کوئی خواہش کو حرص نہیں اور یہ شخص جو بڑی محنت سے کوشش سے پہنچا اس کا دل اللہ کی خشیت سے لب رہے تھے اللہ رب العزت نے کچھ اظہار خط نہیں کیا اس طالب علم کی خاطر اپنے پیغمبر کو کچھ تنبیہ کر دی اس طالب علم کی خاطر یہ طلبہ کا مقام کہ ان کو وقت دو ان پر توجہ دو وہ جو سوال یہ کرتے ہیں علم نافع کے تعلق سے اس کا جواب دو ان کے مسائل حل کرو یہ طلبا کا مقام یہ طلبا کا مقام حقیقت یہ ہے کہ دینی مدارس اساسی طور پر بنیادی طور پر اسلام کے قلعے ہیں یہاں وہ کچھ آپ کو ملے گا جو اور کہیں نہیں مل سکتا یہ میرا دعویٰ ہے بڑی بڑی درسگاہیں بڑے بڑے ان کے بجٹ ہیں لیکن جو تعلیم یہاں قائم ہے موجود ہے یہ کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے پاکستان کے مدارس ہیں سلفی مدارس ان کے سلیبس ہے جب اٹھا کر دیکھیں اتنے کمی ہیں کہ جو روحانی غذا کتاب نافے کی غذا یہاں ملتی ہے اور کہیں نہیں نظر آتی کہیں نظر آتی ہم علم حاضر کریں کہ باہر گئے جامع الامام میں یونیورسٹی میں وہاں کے سلیبس بھی یہاں کے مقابلے میں ادھورے ہیں علم کس لگی وہاں بھی نہیں بجھے جو یہاں بجھے جو ہمارے مشائق نے یہاں ہمیں دیا وہاں نظر نہیں آیا کچھ مسائل ایسے جن میں بڑی محنت ہے جیسے توحید ہے عقیدہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو علم ہے ان مدارے سے ان کو حاصل ہوا بڑا وہ انتہائی گہرا گہرائی تعلق کے ساتھ وہاں بھی سطحیت ہے اور جو یہاں کی یونیورسٹی ہیں وہ تو ہیں بالکل سبھی وہ بھی کچھ نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں رحمانیہ میں تیسری جماعت کا تیسری جماعت طالب علم تھا ہمارا یہ سلیبس نو سال کا تھا تو تیسری جماعت کا طالب علم تھا ایک ایم اے یونیورسٹی کا تھا کراچی یونیورسٹی کا ایم اے کر رہا تھا وہ عربی مجھ سے پڑھنے آتا تھا عربی اور اسلامیہ مجھ سے پڑھنے آتا تھا حالانکہ میں درجہ سال کا چھوٹا سا طالب علم اور وہ بہت بڑا عمر میں ایم اے کر رہے تو اتنا سطحی سلیبس ہے کہ ہمارا اتائیس سال رہے ہیں اس کو پڑھا سکتے تو ان مدارس کے پیچھے کیوں پڑے آپ آپ سے یہ کیا مانتے گورنمنٹ سے کیا مانتے تم جو مرضی کرو حکومتیں کرو ہمیں ہمارے ہار میں چھوڑ دو ہم جانے ہمارے طلبا جانے اور ہم ذلے نظام چل رہے ہزاروں مدارس ہیں اور لاکھوں طلبا ہم دلہ فارغ ہوئے اور دین کا کام کر رہے ہیں مسجد آباد ہے مدارس آباد ہے دعوت کا کام ہو رہا ہے دروس کا کام ہو رہا ہے یہ کس کا نہیں ہیرے منت ہے کس کا نہیں ہیرے منت یہ پروگرام سارا ان مدارس سے آیا بڑی ان کی قیمت ہے بڑا ان کا مقام ہے تحفظ دین کے کلے ورنہ آج صحیح بخاری صرف لائبریری پڑی رہ رہے بخاری سے کون پڑھتا کون پڑھاتا ادارہ سے بھی پیش کرو صرف دینی مدارس صحیح بخاری پڑھاتے ہیں صحیح مسلم پڑھاتے ہیں ورنہ یہ کتابیں صرف لائبریری کی زینت ہوتی ان کو پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے اور یہ نور طلبہ کے سینوں میں منتقل کیا جا رہا ہے یہ صرف مدارس کا کمایا اللہ کی توفیق اللہ کی توفیق اس لیے علماء کا مقام ہے طلبہ کا مقام ہے نبی رسم ہر چیز کو ملعون قرار دیا علماء اور طلبہ کے جن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا موجود ہے اس کے حصول کا موجود تو یہ مدارس انتہائی اعلی اور گرا قدر ادارے ہیں اور ان سے الحمد للہ علم نافے کا سلسلہ جاری اور قائم ہے اللہ ان کو قائم رکھے اور آباد رکھے اور یہ تعلق بڑھتا رہے اور یہ علم پھیلتا رہے عمل پھیلتا رہے ورنہ میرے دوست اور بھائیوں ان میں خسر انسان گھاٹے میں ہے ان لدین آیا تو امر صحیح ایمان صحیح عقیدہ عمل صالح یہ چیزیں ہیں جو گھاٹے سے نکالنے والی ہیں ان کا حصول ان مدارس اور علماء کے میں کچھ سوالوں کا ذکر مولانا داؤ صاحب نے کیا تھا تو میرا خیال ہے وہ سوال ہو جائے باتیں تو اور بہت سی ہیں لیکن وہ سوال کچھ مجھے اہم محسوس ہو رہے ہیں تو وہ ہو جائے تاکہ ان کا جواب جو ہے وہ حسب علم میں دے سکوں سب کچھ کے جو نوڈل بڑا بات مشہور آتی ہے لیکن اگر سے ان سوالات سے بڑا بات آ گئی اخبار سے ہو جائے تو پہلا سوال یہ کہ تین مدارس سے بات کا کیا ہے پاکستان میں سالانہ تین مدارس سے ہزاروں بات آدمی باتیں ہوتے ہیں اور وہ پیسوں کے زمانہ میں کھول جاتے ہیں اور اس تعلیم کے ساتھ سامنے نہیں آتا بلکہ تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد مسلم مرضی کی مدرسہ میں سے امید دے رہتے ہیں بھائی یہ سوال کسی گھٹیا انسان کی گھٹیا سوچ کا مظہر ہے کہ دینی طلبہ کا مستقبل کیا ہے اور یہ کہ یہ فارغ ہونے کے بعد کوئی کام نہیں کر پاتے سوائے اس کے کہ مسجد سنبھال لی مدرسے میں چلے گئے پڑھا دیا مستقبل کی ضمانت کوئی دے سکتا ہے مستقبل کے احوال کو جاننے والا کون ہے اللہ ہے کوئی اللہ کے ہاتھ میں مستقبل کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا اور کسی کے مستقبل میں کوئی نہیں جانتا کہ فیصلے رب کائنات کے ہاتھ میں اور الحمد للہ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبا مسجد میں چلے گئے مدرسے میں چلے گئے تمہیں یہ کام دکھائی نہیں دیتا لیکن ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ کام یہی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر مسجد بنائی اس مسجد کے امام بن گئے پوری عمر زندگی جماعتیں کریں اور صحابہ کو درس دیے اللہ کی وہی ادھر بھی تھی آپ ان تک پہنچاتے تھے ان کا تجزیہ کرتے تربیت کرتے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ایک نبی کا وظیفہ حیات کیا ہے وبا فیم رسول امفدین یسر الم آیات کا الحکمہ وجوال ذکی ہے یا اللہ رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے قرآن حدیث کی تعلیم دے اور تجزیہ کرے یہ وظیفہ انبیاء ہے تمام عالم انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام نبیوں کے انبیاء میں سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر علیہ السلام کی دہشت اور زندگی کے تین مقاصد ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھے قرآن و حدیث کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے اور ایک عالم جو ایک مسجد کو سنبھالتا ہے اس کا کیا کام ہے جماعت کرانا اور لوگوں کو درس دینا قرآن و حدیث کی تعلیم دینا تزکیہ کرنا تربیت کرنا عقیدے کی بات پہنچانا اخلاق اور عمل کی بات پہنچانا یہ تو منہج انبیاء ہے اگر اس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں تو یہ تاخیر انبیاء کی تاخیر انبیاء نے پوری زندگی یہی کام کیا یہی کام کیا اور کیا کام کیا دعوت کا کام دین کو پہنچانے کا کام اور دعوت کے دو طریق ہیں ایک طریق زبان سے جو اصل طریق ہے اور دوسرا طریق جب ضرورت پڑتی ہے تو تلوار نکالتے ہیں جہاد کرتے ہیں لیکن یہ طریق ہر وقت نہیں ہے یہ کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے لیکن دعوت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ایک وقت آئے گا جہاد ختم ہو جائے گا لیکن دعوت ختم نہیں ہوگی یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور یہ علماء کا مقام رسول علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام رجل الواحد خیر القفل قطرات میری زبان سے ایک شخص اسلام قبول کر دے یہ بہتر ہے کہ میری تلوار سے ایک ہزار کو فار کا قتل ایک ہزار کو فار کا قتل اس لیے پیغمبر اسلام کی دعوت سے ہزاروں لوگوں نے بلکہ لاکھوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے پوری زندگی کے جہادی عمل میں صرف ایک کافر آپ کی تلوار سے قتل ہوا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ بہتری کس چیز میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے وہی چیز چنتا ہے جو بہتر ہو جو سب کے لیے بہتر ہو تو علماء کا کردار بڑا عظیم کردار اللہ کے بندے مسجد کو مسجد کی امامت کو مدرسے کی تدریس کو معمولی مت سمجھو یہ دنیا کا سب سے اونچا کام ہے سب سے اونچا کام اگر یہ علماء نہ ہو مساجد میں ائمہ نہ ہو خطبہ دینے والے نہ ہو دروس دینے والے نہ ہو تو دین کا کام معطل ہو جائے گا جماعتیں کون کرائے گا جماعتیں کون کرائے گا اور میں نے کہا تھا یہ نثار کے کالم پر جس نے کہا کہ علماء نے آج تک مدارس پاکستان کو کیا دیا مدارس نے آج تک پاکستان کو کیا دیا تو میں نے عرض کچھ اور دیا یا نہ دیا ہو تمہارے ماں باپ کا نکاح تو پڑھا دیا تم نے پیدا تو ہونا ہی تھا اگر بغیر نکاح کے پیدا ہوتے تو پتا نہیں کیا نسبت ہوتی تمہاری کیا بن کے پیدا ہوتے نکاح ہو گیا تم ابن حلال بن گئے اگر یہ نکاح نہ ہوتا تم نے آنا تو تھا ہی تو پتا نہیں کیا بن کر آتے یہ کیا کمال کم ہے یہ احسان کم ہے تم تو اپنے باپ کا جرابہ نہیں پڑھ سکتے تمہیں تو جرابے کی دعا نہیں آتی رخ کرتے کا یہ سارے کام مطلب ہو جائے گا علماء نہ ہو خطبات کون دے گا امامت کون کرے گا یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں اور اس کام کو چھوٹا مت سمجھو اس کو حقیر مت سمجھو یہ انبیاء کا کام ہے انبیاء کی ذمہ داری ہے اور یہ علماء انبیاء کے بارے سے اور حقیقت میں اس انبیاء کے ترکے کے حامل تو یہ مقام تو معمولی مقام نہیں ہے اس کی آپ تاخیر کریں اس جملے کے ذریعے کہ مسجد کو سنبھالنا مدرسے کو سنبھالنا یہ چھوٹا کام نہیں بلکہ سب سے بڑا کام اور سب سے عظیم کام تبھی تو ہر دور کے علماء کے نام باقی ہے اور ہر دور کے سیاستدان ہر دور کے سائنسدان ہر دور کے تاجر دنیا دار ان کے نام محفوظ ہے عزت اللہ کی طرف سے اللہ عزت دیتا ہے آج تک ان کے نام محفوظ امام بخاری آج تک ان کا نام محفوظ ہے دنیا جانتی ہے امام بخاری کے دور میں تاجر بھی تھے سیاستدان بھی تھے سائنسدان بھی تھے کسی کا نام معلوم نہیں حقیقت یہ کہ یہ علم کی قدر ہے مدارک کی قدر ہے اور ان کے اس شان کا اہتمام آپ ہاں، مدارس کے طلباء کو پسماندہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کی جو ہے وہ قیادت نہیں کر سکتے یا ان کی اصلاح کا کام نہیں کر سکتے یہ جو کچھ کچھ علم کی باتیں ہوتی ہیں اور تربیت اور اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں یہ یہی علماء اور طلباء کا کام جو دروس دیتے ہیں خطبات دیتے ہیں اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی نمائندگی جس کی توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہر ایک کو حاصل نہیں یہ تم علماء اور طلباء کا کام ہے دیکھیں ہماری ایک سیاسی میں میرا سوال ہے کہ پوری سیاسی بساط میں چاہے حزب اقتدار یا حزب اختلاف کوئی بھی ہو پوری سیاسی بساط میں کوئی ایک کام کا مہرہ آپ بتائیں ہاتھ رکھیں کہ فلاں شخص کام کا ہے بتائیں بڑے بڑے بزرا ہیں بڑے بڑے گورنر ہیں بڑے بڑے سیاستدان ہیں بڑے بڑے نام ہیں کوئی ایک نام بتائیں جو قوم کی قیادت کرنے کے قابل ہے یہ آپ کے ملک کی کریم ہے نہیں بتا سکتے آپ کو ایک موہرا پیش نہیں کر سکتے کہ فلاں مہرا قابل اعتبار ہے نہیں پیش کر سکتے اور ہمارے پاس لسٹ ہے ان علماء اور طلبا کی طالبان دین کی بحمد للہ جو صحیح معنی میں قوموں کی قیادت کر رہے ہیں ان کے امراض کا علاج کر رہے ہیں ان کی تشخیص کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح کر رہے ہیں کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے لیکن جو منصب ہے پھر حقیقت اس کے وہ حاملین ہیں اسلام کی سیاست کیا ہے اسلام میں عزت اور افتخار کا مقام کیا ہے پیغمبر اسلام کے حدیث کے چار جملے فرما کے بوئس بھی صحیح بھی نظر حصہ ہے حق پر یہ بدلنا تھا مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا کہ اس تلوار کو چلاؤ اس وقت تک جب تک اس زمین کی پشت پر ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم نہ ہو جائے یہ میرا کام میں جہاد کروں اس وقت تک کرتا رہوں جب تک اللہ رب العزت کی توحید قائم نہ یہ سیاست ہے جس کو سیاست تم سمجھتے ہو وہ تو ہے امریکہ کی غلامی اور امریکیوں کے بوٹ چاٹ کر اس کو ہے نہیں پیش کر سکتے اور ہمارے پاس لسٹ ہے ان علماء اور طلبا کی طالبان دین کی الحمد للہ جو صحیح معنی میں قوموں کی قیادت کر رہے ہیں ان کے امراض کا علاج کر رہے ہیں ان کی تشخیص کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح کر رہے ہیں تو قبول کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے لیکن جو منصب ہے در حقیقت اس کے وہ حاملین ہیں اسلام کی سیاست کیا ہے اسلام میں عزت اور افتخار کا مقام کیا ہے پیغمبر اسلام کے حدیث کے چار جملے فرما کے بوئس تو بھی صحیح تھی بے نظر عصہ ہے کا یہ بد اللہ حملہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا کہ اس تلوار کو چلاؤ اس وقت تک جب تک اس زمین کی پشت پر ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم نہ ہو جائے یہ میرا کام تو میں جہاد کروں اس وقت تک کرتا رہوں جب تک اللہ رب بول کی توحید قائم نہ ہو یہ سیاست ہے جس کو سیاست تم سمجھتے ہو وہ تو ہے امریکہ کی غلامی اور امریکیوں کے بوٹ چاٹ کر اس کو اس پر تم فخر کرتے ہو اور اس اساس پر تم علماء کی تنقید کرتے ہو جو اس تمام دھندے سے بڑی ہے بڑی ہے ان کا تعلق توحید کے ساتھ ہے اور صحیح تربیت کے ساتھ ہے تو جس چیز کو ماں بہل امتیاز بنانا چاہیے اس کو تم نے تحقیق کی تبدیل میں ڈال دیا یہ بات غلط ہے میری السلام فرما رہے کہ اللہ کی توحید کو قائم کرنا میرا مقصود کے ساتھ ہے اصل سیاست ہے دین کی اور آگے کیا فرمایا مجھے رزق کی طاقت میرا پاکیزہ رزق رزت میرے نیرے کے سائے کے نیچے میں دین کا کردار ادا کروں اور دین کے کردار کے تحت میرا پاکیزہ رزق ہے اور تم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہو اور فخر کرتے ہو وہ بیکاری کا نظام سودی نظام جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے جس سے بڑی کوئی نحوست نہیں تم ہو فلاں اتنا قابل اتنا باہر بینکار اور اتنا حساب دان اور فلاں اور فلاں نہیں ہمارے نزدیک کچھ نہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے اور پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا فرما مجھے نسلوں کو سہار ہوا نام خالف امری کہ ہمیشہ کی ذلت رسوائی اس شخص کا مقدر ہے جو میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے بتاؤ تم تمہارا کیا نظام حیات ہے تمہارا کیا عقیدہ ہے تمہارا کیا منحد ہے کیا عمل ہے کیا سیاست ہے ایک ایک چیز اللہ کے تغمبر کی مخالفت منتظر تھی علماء کرام اور یہ طلبہ حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور صحیح دین کی اور لڑانے ہیں ایک فرمایا کہ ایک امر کی بحافر کرنے والے پر ہمیشہ کی ذلت اور پھٹکار تو یہ کس طرح باتیں ہو اور کون لوگ ہیں جو عزت کی زندگی گزار رہے اور فرمایا کہ من تشبہ ہو کہ قوم ہو ہو جو شخص کسی بھی قوم سے تشبہ اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا یہ کون ہے اس عزیز کا میں کون بن سکتے بحمد ہم نے علماء کا اپنا عقیدہ اپنا منحد اپنا ایک وقار اپنا ایک مقام اپنی ایک تربیت کا انداز اور نظام امریکہ کی تشبہ کون کر رہا ہے ہندوستان کی ثقافت کا تشبہ کون کر رہا ہے یہ سارے امور ذمت ہے جس کو تم کامیابی سمجھتے ہو یہ ترقی نہیں ہے تم سمجھتے ہو کہ ہمارے بیٹے جا کر پڑھے ان مدارس میں جہاں پر امریکی لہجے پر انگریزی بولی جائے چاہے جب فارغ ہو تو یہ بن کے نکلے عیسائی بن کے نکلے کوئی پرواہ نہیں بس فخر ہے کہ بیٹا انگریزی بولے فخر ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بڑا ماہر حساب دان بن گیا چاہے اعتقادی اعتبار سے کمرت بن کر نکلے آگاہ عیسائی بن کر نکلے مشنری اسکول کیا تعلیم دے اس پر تم کو فخر ہے اور اس بنیاد پر مدارس میں ترقی کرتے ہو حالانکہ مدارس کا عقیدہ ان کا وقار ان کا منحص ان کے خلو ان کی سیاست ہر چیز اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ماحول ہے اور یہ وقار کا راستہ جو راستہ تم نے چنا اور یار کی غلامی ان کی ثقافت کا پرچار ان کے ساتھ تشبہ ان پر فخر ورنہ بتائیے اس پوری سیاسی بسات میں کوئی ایک بورا اٹھا کر پیش کرو کہ یہ صحیح ہے اس پر ہمیں پورا اعتماد تو پھر کیا دیا یونیورسٹیوں نے اس بجٹ میں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تو اللہ کے لیے انصاف کی بات آپ کیجیے مدارس کا ماحول کتنا باقی ہے ابھی باہر نکلو نکلیں سڑکوں پر کھڑے ہو کر دیکھو جوڑیاں کھڑی ہیں جوڑیاں گھر سے ماں باپ نے بیٹی کو بھیجا پڑھنے کے لیے جو یہاں کھڑی کوئی یہاں کھڑی کو یہاں کھڑی باتیں ہو رہی اس کی باتیں ہو رہی یہ کون سا دین ہے یہ تو عقیدے کا اخلاق کا جنازہ نکل گیا اور تم فخر کرتے ہو کہ ہم ایم اے کر رہے ہیں فلاں اور فلاں یہ مذہب تم خیریدے کرتے جہاں کا ماحول پاسیدہ اللہ کے بندے انصاف کی بات کرو اور سوال ہے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے چھٹکارے ہوئے تو تم آج یہاں اعتراض کر رہے ہو کل جنت پر بھی اعتراض کرو گے جنت میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ فوکرا آ تو جاؤ پھر جہنم میں جا سکتے تو اسی کا ایندھن بن جائے تجھے مالدار لوگ چاہیے ترقی چاہیے تو جاؤ ترقی وہاں ملے گی تمہیں خوب وہاں مالدار لوگ ملیں گے لیکن یہ پسماندگی یہ فقر یہ غربت یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم اس کو معیار بنا کر مدارف تنقیدیں کرو نبی اسلام کی دیجیے کہ جنت اور جہنم ہو ہوگا جہنم نے جنت سے کہا کہ تو کیا ہے میرے اندر مالدار لوگ ہیں میرے اندر جبار لوگ ہیں بڑے بڑے ملوک ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور جنت کہے گی ٹھیک ہے میرے اندر فقرا ہے دسکارے ہوئے لوگ ہیں ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں غربا ہے اور پیغمبر اسلام کی حدیث کو تو مال غوراب خوشخبری غربا کے لیے جس کو آپ پسماندہ کہتے ہیں فقرار غربا کہتے ہیں ان کے لیے پیغمبر اسلام نے خوشخبری ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ اصل عزت اس دنیا کی جات اور دنیا کی مال کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اصل عزت کی ہے وہ دینداری کے ساتھ امیر عمر عبیرانوں نے مکہ میں اپنا ایک عامل مقرر کیا اس کو آپ نے دیکھا وہ عمرہ کرنے آیا پوچھا کہ بات کس کو چھوڑ کر آئے فرمایا کہ فلاں ابن افزا خان اس کو چھوڑ کر آئے امیر عمر نے پوچھا کہ وہ تو غلام ہے وہ کیسے تمہارے بات گورنر بن کے وہ تو غلام ہے تو فرمایا کہ در حقیقت وہ قرآن کا حافظ اس کے شیرے میں قرآن کا علم ہے امیر مومن خاموش ہو گئے اور ہمارا اللہ پاک کے پیغمبر نے صحیح فرمایا کہ ان اللہ ان اللہ یرف اور اقوام کے حادل کتاب کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو ترقی دیتا ہے یا تو آخرین اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو تنزل بھی دیتا ہے جو قوم اس کتاب کو پڑھتی ہے اس کو حفظ کرتی ہے اس کے احکام کو محاصل کرتی ہے ان کو ترقی ملتی ہے اور جو قوم اس کتاب کو پس پوچھ ڈال دے گی وہ قوم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جائے گی تو دین کا علم عزت ہے اور دین کا علم مایا افتخار ہے اور دین کا علم در حقیقت شرف کی علامت ہے خواہ مالی اعتبار سے کمزور کیوں نہ ہو یہ مال ایک سایہ ہے جو ظاہر ہونے والا ہے مال سب کے پاس ہے بازاروں میں کاروبار کرنے والی جو ناپاک عورتیں ہیں ان کے پاس بھی مال ہے تو مال معیار شرف نہیں ہے معیار شرف دین ہے ان میں اکرم اللہ اب خاتم تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے معذر انسان وہ ہے کہ مستقی ہو پرہیزگار ہو احمد میاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم اتنے فقیر تھے اتنے مسکین تھے بعض اوقات آپ کا مہمان آ جاتا آپ بڑے مہمان نواز تھے لیکن مہمان کو کھلانے کے لیے آپ کے نو کے نو گھروں میں ایک کھجور بھی نہ ہوتی والی متحرات پڑوسیوں سے تیل ادھار مانگ کر لاتے کہ اپنے چراغ میں ڈال کے چراغ جلا لیں اور بعد میں قرض ادا کر دیں اور پیغمبر اسلم کو بھی کہتے کہ آج میرے مہمان کو کون گھر لے کر جائے گا کون گھر لے کر جائے گا پورے پورے تین چار گھر سے گزر جاتے کہ پیغمبر اسلم گھر میں نہ چلتا اور کھجورے اور پانی پی پی کر آپ گزارا کرتے تو یہ فخر جو ہے یہ کوئی معیار شرف نہیں ہے معیار شرف عقیدہ ہے تخوہ ہے پہیدگاری ہے تعلق للہ ہے اور اللہ کی طرف عنادت ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق تضا فرمائے اس پر ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ الٹے بانس بریلی کو الٹے بانس بریلی کو میرے بھائیوں ہم بڑی خیر خواہش سے دعوت دیں گے کہ جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں جامعات ہیں کالج ہیں ان میں ہمارے نصاب کو شامل کرو اپنے نصاب کو یہاں منتقل نہ کرو یہ کمپیوٹر ہے انگریزی ہے اپنے پاس رکھو کوئی ہم نے کوئی احساس ہے کہتے ہی نہیں نبی اسلام جیسے آج انگریزی کا دور دورہ ہے نبی اسلام کے دور میں اس وقت جو ابرانی زبان تھی اس کی شہرت تھی اب ابرانی میں آپ کو خطوط آتے یہودی والوں اوقات اپنی تکلیف کرتے تو اس کو سمجھنا ضرور تھی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قوم کو نہیں لگا دیا کہ تم ابرانی سیکھو رومی سیکھو فارسی سیکھو کسی کو نہیں صرف زید ابن صابر سے کہا کہ تم ابرانی زبان سیکھو صرف ایک صحابی کو اخیار کی زبان کو سکھانے کے لیے ایک صحابی کو معمور کیا باقی کسی کو نہیں آج یہ ایک کمپنی کا احساس ہم نے آ گیا کہ پوری قوم اغیار کی زبان پر لگی ہوئی پوری قوم لگی ہوئی یہ کوئی مستحسن چیز نہیں ہے اگر یہ کوئی برتری کا معیار ہوتی تو اللہ کے پیغمبر تمام صحابہ سے کہتے کہ سب سیکھو تم ابرانی سیکھو تم رومی سیکھو تم فارسی سیکھو آج فارس کی حکومت ہے آج روم کی حکومت ہے اور یہودیوں کے ساتھ ہمارا ایک اختراط ہے لیکن یہ صرف ایک صحابی کو معمور کیا وہی بات ہے کہ میں نے جلدی سے سیکھا اور بیس دن کے اندر پوری زبان سیکھ لی بیس دن کے اندر تاکہ کم از کم یہ وقت لگے باقی وقت مجھے قرآن کے ساتھ نبی اسلام کی حدیثوں کے ساتھ اور فکر دین کے ساتھ لگے بیس دنوں میں میں نے پوری محنت کر کے اس زبان کو سیکھ لیا تاکہ یہ کام ختم ہو اور میرا اصل کام شروع ہو تو ہتھیار کی زبان کو اتنا وقت دینا پوری قوم ایک طرف منہمک ہو جائے ایک قابل پاری چیز نہیں ایک مستفیم چیز نہیں تو بجائے اس کے کہ وہاں کی چیزیں جیسے کمپیوٹر انگریزی یہ جہاں ہے اور تمام طلبا اس کو پڑھیں اور سیکھیں میرا مقصد اگر یہ ہے کہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں اکا دکا طلبہ ان کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن پوری قوم پورے مدرسے کے طلبہ اس کے پیچھے لگ جائے یہ ہماری غیرت کی مناسی ہماری غیرت اس کی متقاضی نہیں ہماری غیرت کی سمر کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کا علم سیکھیں اور وہ علم حاصل کریں پوری توجہ اور محنت کے ساتھ جو قیامت کے دن کام آئے گا یہ فائدے یہاں کے یہاں گھرے کے گھرے رہ جائیں گے بتا کمپیوٹر کا آج اگر دور ہے تو بہت سے عربی کتب دینی کتب تفاتی احادیث کمپیوٹر کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے استفادہ ممکن ہے چند طلبہ اس کو حاصل کر لیں تاکہ ان کے ذریعے ایک صحیح رسائی حاصل ہو جائے اور استفادے کا طریقہ جو عام ہو جائے چند طلبہ انگریزی سیکھ لیں تاکہ انگریزی میں دعوت دینا ان کے لیے آسان ہو جائے لیکن پوری قوم ایک طرف مرہم ہو ایک طرف متوجہ ہو یہ کوئی دین کا ذوق نہیں ہے اس کو ہم دین کا ذوق نہیں سمجھتے ہماری نصیحت یہ ہے مشورہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے نور کو شفٹ کرو اپنی جامعات کی طرف حدیثوں کو قرآن کو تفسیر کو عقیدے کو عقیدہ تحادیہ کو میں چین کی کتب کو شفٹ کرو اپنے مدارس کی طرف بجائے اس کے کہ تم اپنے سلیبس کو ہم پر مسلط کرو ہمارے نور کو اپنے مدارس کی طرف منتقل کرو تاکہ تم کو علم نافع حاصل ہو ایک استاد کا کیا مقام ہے اور پھر ایک درفگاہ میں اختلاف جائز ہے یا نہیں لڑکا لڑکی ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں اختلاف خلوت ہم اس کو سن قاتل سمجھتے ہیں تم اس کو ترقی سمجھتے ہو ہم اسے مہر سمجھتے ہیں اور یہ جو فکر کا فرق ہے یہ کہاں سے آ گیا اس لیے کہ تم اغیار کے غلام ہو اور ہم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی فکر کے حامل ہیں پیغمبر اسلام کا فرمان ہے جہاں ایک لڑکا لڑکی اکیلے ہوں گے تیسرا وہاں شیطان ہوگا تو جہاں پر شیطان کی حکومت ہو وہاں کیا خیر و برکات ہوگی تو نحوست ہوگی اور ہلاکت ہوگی تو ہمارے مدارس میں بڑا نور ہے اس نور کو وہاں منتقل کرو تاکہ تم اس سے مستفید ہو سکو میرے بھائی یہ اغیار کا پروپگنڈا ہے جس کا ہم پوری طرح شکار ہو چکے ہیں مدارس کی اہمیت اور مدارس کی شان اور شوکت اس بات سے نمایاں ہے کہ جو اغیار ہیں مخالفین ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں امریکہ ہے انہیں سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ مدارس کی ہے یہ جو اغیار کو جس چیز کی زیادہ تکلیف ہو اس کی شان اور زیادہ اونچی ہوتی ہونی چاہیے اس کی شان اور زیادہ اونچی ہونی چاہیے یہ ایک ظاہری بات دیکھیے علیہ وسلم کے دور میں جنگ عہد میں جب مسلمان بہت سے شہید ہوئے اور اس بندراتا پھر رہے اور پوچھ رہے کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہے عمر کے زندہ ہے عمر زندہ ہے عمر خطاب جواب دینا چاہتے تھے لیکن پیغمبر ہم روک دیا جواب نہ دو آپ جاننا چاہتے تھے کہ کفار کو سب سے زیادہ چبن کس چیز کی تکلیف کس چیز کی کس کس کی تکلیف ہے اب اس میں نے تین نام لیے ایک پیغمبر اسلام کا بکر صدیق کا عمل خطاب کا چوتھا کوئی نام نہیں لیا تکلیف سب کی تھی لیکن نمایاں نام یہ تین تھے جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کفار کو سب سے بڑھ کر تکلیف ان تین کی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان تین کی شان ان کا مقام سب سے اونچا ہے جس کی تکلیف ہمارے دشمن کو زیادہ ہوگی وہ ہمارے سب سے اونچا ہے سب سے اعلیٰ ہے آج امریکہ کو ہمارے ایٹمی پلانٹ کی اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی مدارس کی حصے قرآن کرنے کے لیے اپنے جسم کو بجلانے والے یہ طلبہ جو قرآن یاد کرتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں جتنی چیز امریکہ کو مدارس کی ہے ایٹمی پلانٹ کی بھی نہیں وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایٹم بم بند ہے تو چلانے کے لیے دل چاہیے اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک غیر چاہیے ایک عقیدہ چاہیے اور یہ عقیدہ یہ دل اور یہ استقامت ان مدارس کے طلبہ میں یہ اگر کھڑے ہو جائے کوئی قوم ان کے دکان ٹھہر نہیں سکتی اسلام کی مقامت اسلام کا غلبہ ان ظاہری ہتھیاروں کے رہی ملک نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مان کی طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت عمل خانے کی طاقت اور عقیدے کی طاقت کیونکہ فتح غلبہ نصرت اور کامیابی خال کے کائنات کے ہاتھ میں ہے اور خال کی کائنات کامیابی دینے کے لیے وسائل کا محتاج نہیں بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو اخلاق ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہو وہ تو فرماتے ہیں واحد مسبات المکومۃ دشمن کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ جو تم میں طاقت ہو وہ تیاری کر لو اگر ایٹم بم بنا سکتے بنا لو جو طاقت ہے وہ کر لو تیار ہو جاؤ جو طاقت ہے وہ کر لو لیکن جہاں دین کی بات ہے وہاں طاقت کی بات نہیں وہاں حکم ہے کہ ان حکومت سل میں کہاں پا اسلام میں پورے آؤ عقیدہ پورا توحید پوری اللہ کے پیغمبر کی تباہ پوری اخلاص پورا تو دشمن جانتے ہیں کہ یہ چیزیں مدارس سے ملیں گی عقیدہ عمل توحید اللہ کے جنم وسلم کے مطابق مدارس ملے گی یا ان لوگوں میں جو ان طلبہ کے خادم ہیں ان کے محب ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں دین سمجھتے ہیں وہ اس کو اپنا سکتے ہیں باقی ساری دنیا کوری ہے اور آ ہے اس لیے ان کو خوف ہے تو بجائے اس کے ان مدارس کے مناحص کو یہاں شفٹ کیا جائے ہمارے مناحص کے نور کو منتقل کرو اور جو ہمارے پلوان علماء ہیں جو دینی مدارس ہم جانتے ہیں بہت سے مدارس کو جانتے ہیں پاکستان بھر کے تمام سلسل مدارس کو میں جانتا ہوں ان تمام مدارس میں میرے علم میں آج تک ایک دہشت گرد نہیں ہوئی ایک بھی یہ صرف ہے مخالفین کا جس کے زہر پہلے ہم بھی جو ہے وہ آ چکے ہیں اور پوری طرح کا شکار ہیں ان کی بولی ہم بول رہے ہیں حقیقت اس سے مختلف ہے جہاں صرف علم ہے اور عمل ہے عقیدے کی اصلاح اور تربیت ہے اور کوئی ایسا پروگرام نہیں دہشت گردی میں منتج ہو ہاں جذبہ جہاد ہے جذبہ جہاد جب بھی جہاد کا وقت آئے گا مدارس انشاءاللہ شاء اللہ حرام الرسے کا کام کریں گے یہ پاکستان کا قیام علماء کے وجود سے ہے یہ کائمی کی وجود سے نہیں ہے آپ جانتے تاریخ اٹھا کر دیکھیں جناب قیدم صاحب نے ابتدا نے صرف حقوق کی بات کی تھی مسلم حقوق کی بات الگ ریاست کی بات نہیں کی تھی مسلم حقوق کی بات کی اس وقت وزیر آباد کے علمی شخصیت مولوی فضل وزیر آبادی انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ محمد جناب صاحب آپ کی قیادت اس وقت پھیل چکی اور لوگ آپ کے ارد گرد دیوانوں کی رہے ہیں بجائے اس کے صرف حقوق کی بات کریں آپ ایک الگ مملکت کی بات کریں الگ ریاست کی بات کریں انہوں نے پوچھا کہ اگر مملکت ہم کو مل گئی ریاست ہم کو مل گئی تو اس کو سنبھالے گا کون مسائل ہمارے پاس نہیں ہے علم ہمارے پاس نہیں ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے اصل ہمارے پاس نہیں سنبھالے گا کون اس کو ہم قائم کیسے کریں گے تو تاریخی جواب کیا تھا ان کا فرمایا کہ تم الگ ریاست حاصل کرو چاہے وہ چارپائی کے برابر کیوں نہ ہو اور اندر بیٹھ کے حکومت تم کرو اور سرحدوں پر حفاظت کے لیے ہمیں چھوڑ دو سرحدوں کی نگرانی ہم کریں گے حکومت تم کرو اگر کسوائی ہو گئی تو رسوائی ہماری ہوگی تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا تب یہ تحریک اٹھی پھیلا ایک ملک بنا جس میں علماء کا خون ہے علماء کی جہود ہے علماء کی فکر ہے تو علماء جب وقت آئے گا ان کی فکر آپ دیکھیں گے قیامت کی فکر ہے ان کی مصیبت آپ دیکھیں گے انتہائی تیز انتہائی گہری اور انتہائی عمیق ہے خطاف اللہ اور کم اللہ تم اللہ کا خوف کر لو صحیح معنی میں اتباع کرو اس کی توحید کے تقاضے پورے کرو جب جو وقت آئے گا تم کو اللہ سکھا دے گا اور تم اس چیز کو سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ گے فخر رکھو لہٰذا اور سخل باخر الحمد للہ